بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول الکریم و صحاب قابل احترام جناب ڈاکٹر احسن زمان صدر ادارہ تحقات اسلامی محترم جناب امیر البحر افتخار احمد سروہی برادران محترم خواہران مکرم بر صغیر پاک و ہند میں مطالعہ سیرت ایک ایسا مضمون ہے جس پر بر صغیر کے مسلمان باشندوں کو نہ صرف بارگاہ رب الولا میں سجدہ تشکر ادا کرنا چاہیے بلکہ بر صغیر میں جو کام ہوا ہے اس پر ہمیں کسی حد تک احساس تفاخر بھی محسوس ہونا چاہیے بر صغیر میں ایک طویل عرصے تک سیرت پاک پر کام نہیں ہوا جس کی کچھ جھلکیاں میں ابھی پیش کرتا ہوں لیکن ماضی کی دو صدیوں میں بر صغیر کے اہل علم نے اس ساری کمی کو پورا کر دیا جو ابتدائی ایک ہزار یا گیارہ سو سالوں میں واقع ہوئی تھی بر صغیر کے مسلمانوں نے علوم سیرت اور علوم نبوت پر گزشتہ دو سو تین سو سال کے دوران جو کام کیا ہے اس کی عظمت کا اعتراف دنیا عرب کے بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے ایک زمانہ تھا کہ علوم حدیث صرف بر صغیر میں موجود تھے علوم حدیث پر صرف بر صغیر میں کام ہو رہا تھا اور دنیا اسلام کے بیشتر حصے علم حدیث سے یا تو غافل تھے یا علم حدیث پر اس سطح کا کام نہیں تھا جس سطح کا کام بر صغیر میں ہو رہا تھا یہ بات میں نہیں کہتا یہ بات خود عرب دنیا کے بڑے بڑے جیت اہل علم نے تسلیم کی ہے دنیا عرب کے ایک مشہور صاحب علم مفسر قرآن مفکر متکلم اور ادیب علامہ سید رشید رضا بیسویں صدی کے آغاز میں دنیا اسلام کے سفر پر گئے تھے علامہ سید رشید رضا مفتی اعظم مصر مفتی عبدہو کے شاگردوں میں تھے اور اپنے زمانے میں مصر کے صف اول کے مفسرین اور مفقرین قرآن پاک میں سے تھے <clears throat> انہوں نے دنیا اسلام کے بیشتر حصے کا دورہ کیا آخر میں صغیر میں آئے یہاں کی مختلف دینی درسگاہوں کا دورہ کیا یہاں کے محدثین اور اساتذہ حدیث سے ملے یہاں کے لوگوں نے علم حدیث پر جو کام کیا تھا اس کا جائزہ لیا اور پھر اس بات کا تحریری اعتراف کیا کہ اگر ہمارے بھائی بر صغیر کے مسلمان نہ ہوتے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ علم حدیث دنیا سے اٹھ گیا تھا یا نہیں اٹھ گیا تھا یہی معاملہ علوم سیرت کا ہے کہ انیسویں صدی کے وسط سے مطالعہ سیرت کی جو غیر معمولی سرگرمی بر صغیر میں دیکھنے میں آئی اس کی مثالیں دنیا اسلام میں کم ہیں آج بھی عرب دنیا میں انتہائی علمی اور تحقیقی سرگرمیوں کے باوجود بر صغیر کے گزشتہ ڈھائی سو سال کا کام کمیت اور کیفیت دونوں اعتبار سے پورے عرب دنیا کے کام پر بھاری لیکن یہ عجیب بات ہے کہ بر صغیر کی تاریخ کے ابتدائی دور میں بارہ سو سال تک یا کم از کم گیارہ سو سال تک علوم سیرت سے وہ دلچسپی نہیں رہی جو مسلمان معاشرے میں ہونی چاہیے یہ وہ زمانہ تھا کہ جب علوم سیرت پر بڑا قابل ذکر کام عرب دنیا میں ہو رہا تھا وہ بڑی بڑی کتابیں جن میں سے اکثر کا تذکرہ آپ نے سماج فرمایا وہ سب کی سب دنیا عرب میں مصر میں شام اور اندلس میں لکھی گئیں مراکش سے لے کر اور ایران تک ترکی اور یورپ سے لے کر سوڈان تک اس پورے علاقے میں غیر معمولی سرگرمی مطالعہ سیرت میں نظر آتی ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ جب بر صغیر سیرت کے ذکر سے تقریباً خالی ہے بر صغیر کا مطالعہ کرنے سے پہلے ایک نقطہ اور ذہن میں رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ اپنی نوعیت کی ایک منفرد تاریخ اتنی منفرد کہ دنیا اسلام کے دوسرے علاقوں میں اس انفرادیت کی مثال نہیں ملتی یہاں مسلمانوں نے ایک ہزار سال تک حکومت کی لیکن اس ایک ہزار سالہ حکومت کے باوجود یہاں مسلمانوں کی تعداد کبھی بھی پندرہ فیصد سے زیادہ نہیں ہوئی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ مسلمانوں نے کسی ملک میں پندرہ فیصد ہونے کے باوجود پچاسی فیصد پر کامیابی کے ساتھ ایک ہزار سال حکومت کی ہو اور اگر ان کی آپس کی کمزوریاں اپنی کوتاہیاں آپس کے اختلافات ان کو شکست سے دوچار نہ کرتے تو یہاں کی مقامی آبادی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ مسلمانوں کی دستی کو آئندہ دو سو برس تک بھی کچھ زد پہنچا سکے اس بارہ سو سالہ دور میں بر صغیر کے لوگوں نے مختلف علوم و فنون پر کام کیا علم حدیث اور علم تفسیر پر قابل ذکر کام یہاں نظر آتا ہے جس وقت جس کو بیان کرنے کا یہ موقع نہیں لیکن علوم سیرت سے دلچسپی اور اعتنا نسبتاً کمزور رہا ہے بر صغیر کی تاریخ کو علمی اور فکری اعتبار سے ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں دور جدید کو نکالنے کے بعد جس پر کل گفتگو ہوگی یہ تین حصے وہ ہیں جن میں سے پہلا حصہ دور سندھ قرار دیا جا سکتا ہے جب مسلمانوں نے سندھ میں تبلیغ اور دعوت کا کام شروع کیا پھر محمد بن قاسم کے ہاتھوں سندھ کا بڑا حصہ فتح ہوا اور موجودہ پاکستان کے بیشتر علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کے علمی روابط دنیا عرب سے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ بغداد دمشق کوفہ اور بصرہ سے قائم تھے یہاں کے اہل علم وہاں جا رہے تھے وہاں کے اہل علم یہاں آ رہے تھے اور عربی زبان بر صغیر کی علمی زبان یعنی سندھ اور موجودہ پنجاب صوبہ سرحد اور بلوچستان کی علمی زبان تھی یہاں جو لوگ لکھ رہے تھے وہ عربی میں لکھ رہے تھے کچھ کام فارسی میں ہو رہا تھا اس دور میں یہاں کے سیرت نگاروں میں کئی نام نمایاں طور پر سامنے آئے ابو معاشر نجی ہے سندھی کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے یہ ہمارے سندھ کے رہنے والے تھے اور سندھ کے نام کو انہوں نے اس طرح روشن کیا کہ صدر اول کے دوسری صدی ہجری کے نامور ترین سیرت نگار جنہوں نے اپنا نام اور اپنے علاقے کا نام عرب دنیا میں روشن کرایا وہ علامہ ابو معاشر نجیح السندی تھے لیکن افسوس کہ ان کی کوئی کتاب یا تحریر آج اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ان کی بیان کردہ روایات مختلف کتابوں میں ملتی ہیں ان کا تذکرہ بھی ملتا ہے انہوں نے جو کارنامے سیرت کے علم کو محفوظ رکھنے میں انجام دیے ان کا لوگوں نے اعتراف بھی کیا ہے لیکن ان کی اپنی کوئی تحریر آج موجود نہیں ایک اور بڑا نام جو سیرت نگاری اور سیر کے باب میں یعنی سیرت کے اس شعبے یا پہلو میں جب علم سیرت کا وہ حصہ جس کا تعلق جنگ اور مغازی سے تھا اس کو قانون جنگ کی شکل میں مرتب کیا جا رہا تھا اور علم سیر کے نام سے وہ ایک الگ فن کے طور پر سامنے آ رہا تھا اس فن میں انہوں نے مہارت اور امامت کا درجہ پیدا کیا میری مراد امام اہل شام امام عبد الرحمن الاوزاعی سے ہے امام عبد الرحمن الاوزاعی امام ابو حنیفہ کے معاصر تھے امام ابو حنیفہ کا انتقال 150 ہجری میں ہوا امام اوزائی کا انتقال 157 ہجری میں ہوا اور یہ دونوں ایک دوسرے کے معاصر تھے دونوں نے امام ابو حنیفہ نے بھی اور امام اوزائی نے بھی اسلام کے بین الاقوامی قانون یعنی علم سیر کو اپنی دلچسپی کا موضوع قرار دیا ان موضوعات پر ان دونوں حضرات نے کتابیں چھوڑی اور ان دونوں حضرات کی تحریریں اور خیالات آج ہمارے سامنے موجود ہیں امام اوزائی کی کتاب سیر الاوزائی بھی موجود ہے اور اس پر امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد امام ابو یوسف کی طرف سے تردید یعنی ری جوائنڈر بھی موجود ہے اور سیر الاوزائی امام اوزائی کی بات ذرا لمبی ہو گئی امام اوزائی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا تعلق سندھ سے تھا ایک زمانے میں سندھ سے بڑی تعداد میں لوگ لے جائے گئے اور وہ عرب دنیا کے مختلف حصوں میں آباد ہو گئے امام اوزائی بھی ان لوگوں میں تھے اگرچہ امام اوزائی جب سن سے گئے تو بہت کم سن رہے ہوں گے اور ان کی جو بھی تعلیم و تدریس اور تربیت ہوئی وہ دنیا عرب میں ہوئی پھر دنیا عرب ہی میں وہ رہے اور اس بیروت کو انہوں نے اپنا وطن بنایا جو آج لہو لہان ہے بیروت کے جس محلے میں امام اوزائی کی قبر مبارک ہے وہ محلہ آج بھی امام اوزائی کہلاتا ہے اس کا نام امام اوزائی ہے اور بیروت کے عام لوگ ڈرائیور دوسرے حضرات اوزائی کے لفظ بھی حذف کر دیتے ہیں امام کے لفظ سے یاد کرتے ہیں ٹیکسی والے سے کہیں کہ امام جانا ہے تو اس محلے میں لے جاتا ہے جہاں امام اوزائی کا مزار مبارک ہے اور وہ پورا ایریا ان کی وجہ سے امام اوزائی کہلاتا ہے یہ روایات جن میں چند مثالوں کا اور بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے یہ سندھ کے دور میں ہمیں ملتی ہیں سندھ کا دور جب یہ ختم ہوا تو محمود غزنوی کے حملوں کے نتیجے میں مسلمانوں کے سیاسی مراسم اور روابط افغانستان اور وسطی ایشیا سے قائم ہو گئے سیاسی روابط عرب دنیا سے کٹ گئے اس لیے کہ بنی عباس کی سلطنت کمزور ہو گئی درمیان میں مختلف علاقوں کے حاکم خود مختار ہو گئے اور براہ راست صوبہ سندھ کا سیاسی اور انتظامی رابطہ دنیا عرب سے کٹ گیا جب انتظامی اور سیاسی رابطہ کٹ گیا تو علمی رابطوں پر بھی اثر پڑا اور وہ جو براہ راست اہل علم کی آمد و رفت تھی یہاں کے طلبہ وہاں جا کے قصبے فیض کرتے تھے وہ روایت کمزور پڑ گئی لیکن اس کے باوجود سندھ کے متعدد علاقوں میں ٹھٹا میں خاص طور پر اور ہندوستان کے مغربی صوبہ گجرات میں ایک روایت دنیا عرب میں جا کر قصب فیض کی قائم رہی بہت سے لوگ گجرات اور ٹھٹا سے حرمین جاتے آتے رہے وہاں علوم حدیث اور علوم نبوت کو حاصل کرتے رہے اور وہ روشنی بر صغیر میں ٹھٹا اور گجرات کے ذریعے پھیلاتے رہے جتنے اہل علم علم حدیث اور سیرت پر کام کرنے والے ٹھٹا میں پیدا ہوئے ہیں شاید اتنے پورے پانچ سو سالہ دور میں سندھ میں نہیں پیدا ہوئے مخدوم محمد ہاشم ٹٹوی علامہ ابوالحسن سندھی ان دونوں کی کتابیں بہت مشہور و معروف ہیں ان میں علامہ محمد ہاشم ٹھٹوی نے ایک کتاب لکھی تھی جو عرب دنیا میں بھی بڑی مقبول ہے جس کا اردو اور عربی ترجمہ بھی ملتا ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو سامنے رکھ کر ایک ایسا نقشہ مرتب کیا تھا جس سے یہ پتا چلتا تھا کہ پورے سال کے بارہ مہینوں میں اور بارہ مہینوں کے باون ہفتوں میں اور باون ہفتوں کے تین سو چون دنوں میں ہجری سال کی بات ہو رہی ہے تین سو چون دنوں میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے معمولات کیا ہوتے تھے اس طرح انہوں نے ایک ایک دن کے حساب سے جو جو معلومات ملی ہیں وہ جمع کر کے ایک ایسا نقشہ بنا دیا ہے جو اردو میں بھی دستیاب ہے ایک بڑی زخیم کتاب کراچی میں کئی بار شائع ہو چکی ہے جس کا عنوان ہے عہد نبوت کے ماہ سال عہد نبوت کے ماہ سال کی اصل تحقیق ٹھٹا کے ایک عالم علامہ شیخ محمد ہاشم سندھی ٹھٹوی نے کی تھی جنہوں نے اور بھی بہت سی کتابیں لکھی اور علم حدیث اور علوم حدیث سے متعلق موضوعات پر ان کا بڑا نمایاں اور قابل ذکر کام ہے آخری دو صدیوں میں جو نام سندھ کی شہرت اور عظمت اور احترام کا باعث بنا وہ ٹھٹا ہی کے ایک بزرگ علامہ ابو الحسن سندھی ہیں جن کو ایک بڑی خصوصیت یہ حاصل ہے کہ وہ سیاہ سطح میں سے ہر کتاب کے شارے ہیں کسی اور محدث کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا جزوی طور پر علامہ جلال الدین سیوتی کے علاوہ جو سیاہ سطح کی ساری کتابوں کا شارع رہا ہو علامہ ابوالحسن سندھی نے صحیح بخاری صحیح مسلم جامع ترمیزی سنن اب داود سنن نسائی اور ابن ماجہ ان میں سے ہر کتاب کی شرح لکھی ہے جو متوا بھی ہے اور دستیاب ہے لیکن سندھ کے ان علماء کا اور محققین کا کام بقیہ بر صغیر میں زیادہ عام اور متعارف نہیں ہوا یا تو اس لیے کہ ان میں سے بیشتر حضرات کی عام طورت عرب دنیا میں رہی وہاں ان کا کام زیادہ معروف اور متعارف ہوا بہ نسبت ہندوستان اور بر صغیر کے دوسرے علاقوں کے یہی وجہ ہے کہ عرب دنیا میں شیخ ہاشم ٹھٹوی شیخ محمد عابد سندھی اور دوسرے اہل علم مولانا ابوالحسن سندھی ان کے بارے میں کتابیں عرب دنیا میں زیادہ شائع ہوئی ہیں ابھی حال ہی میں ایک کتاب چند سال پہلے ایک غالباً پی ایچ ڈی یا ایم فل کا مقالہ ہے جو شیخ محمد عابد سندھی پر شائع ہوا ہے مکہ مکرمہ کے فاضل نے لکھا ہے مکہ مکرمہ ہی میں چھپا ہے صغیر کے اکثر ہے اہل علم شیخ عابد سندھی کے نام سے واقف نہیں ہے لیکن عرب دنیا میں ان کا نام مشہور و معلوم ہے اور ان کے بارے میں چیزیں آتی رہتی ہیں ان جزوی کابشوں کے علاوہ جن کا دائرہ سندھ اور کسی حد تک گجرات تک محدود تھا بر صغیر کے بقیہ حصے علم سیرت کی روشنی سے بڑی حد تک محروم رہے یہ بات بڑی حیرت انگیز بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے کہ علم سیرت بر صغیر میں ایک طویل عرصے تک نصاب کا حصہ نہیں رہا محمود غزنوی نے جب شمال کی طرف سے حملے شروع کیے اور ہندوستان کا بیشتر حصہ محمود غزنوی کی سلطنت کا جز بن گیا موجودہ پاکستان کا بڑا حصہ ان کے انتظام میں آ گیا پھر ان کے جانشینوں کے زمانے میں ایک طویل وقفے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں شمالی ہندوستان میں ایک مرکز قائم ہوا قطب الدین ایبک نے پہلی خود مختار حکومت دہلی میں قائم کی وہاں ایک نیا نصاب تعلیم اور نظام تعلیم سامنے آیا جو افغانستان اور سینٹرل ایشیا کی روایات سے مستنیر تھا اس نصاب کی جو تفصیلات ملتی ہیں ان میں یہ بات بڑی حیرت انگیز اور افسوسناک ہے کہ نہ صرف سیرت پر کوئی کتاب شامل نہیں ہے بلکہ علم حدیث اور علوم نبوت کا حصہ بھی بڑا تھوڑا ہے تفسیر قرآن کا حصہ بھی بڑا تھوڑا ہے اور علوم نبوت کا حصہ بھی بڑا تھوڑا ہے حدیث پر ایک آدھ جزوی کسی کتاب کے علاوہ جو علم حدیث کے ذخائر میں قطرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی علم حدیث کا مطالعہ براہ راست نصاب کا حصہ نہیں تھا یقیناً اس کے روحانی اثرات تو ہوئے ہوں گے لیکن اس کوتاہی یا کمزوری کے اجتماعی اثرات بھی ہوئے اور مسلمان اہل علم میں وہ مسائل نمایاں ہو گئے جو بنیادی اہمیت کے حامل نہیں تھے بہت سے حضرات کی دلچسپی صرف عربی زبان و ادب کے اس پہلو پر رہی جس کا تعلق لفظی چیستانوں سے اور صرفی نحوی بازیگری سے ہے صرف و نحو کی وہ کتابیں جو صرف و نحو تو نہیں سکھاتی لیکن لفظی بازی گری میں ضرور طاق کر دیتی ہیں وہ بر صغیر میں نمایاں رہی اور ایک طویل عرصے تک مسلمانوں کی علمی روایت کی انتہا یہی سمجھی گئی کہ کس نے کتنے متون یاد کیے ہیں کس کو کس متن کے کتنے حاشیے یاد ہیں کتنے حاشیوں کے ذیلی حواشی یاد ہیں اس کے علاوہ کوئی اور علمی سرگرمی ایک طویل عرصے تک یہاں دیکھنے میں نہیں آتی سلطنت پیریڈ تقریباً پورا کا پورا ایسا ہی گزرا علم حدیث سے ناواقفی کا یہ عالم تھا ایک چھوٹی سی مثال آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک سلطان کے دربار میں میں نام نہیں لوں گا دو اہم دینی شخصیتوں کے درمیان مناظرہ ہوا اور وہ مناظرہ بر صغیر کی تاریخ کی بڑی نمایاں دور کی ایک اہمیت کی حامل چیز ہے مناظرہ اس موضوع پر ہوا کہ صوفیہ کے حلقے میں جو سما ہوتا ہے نعتیں یا غزلیں یا اس طرح کے عشقیہ مضامین سنے جاتے ہیں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے دو بڑی دینی شخصیتوں نے اپنا اپنا موقف پیش کیا ایک بڑی دینی شخصیت جن کا علم و فضل قابل احترام ہے جن کا دینی مقام بہت اونچا ہے ان سے پوچھا گیا کہ آپ سما کو جائز سمجھتے ہیں آپ کی دلیل کیا ہے آپ نے فرمایا حدیث پاک میں آیا ہے مباح ایسی نہ کوئی حدیث ہے نہ حضور نے کبھی ارشاد فرمایا نہ سما کا لفظ حضور کے زمانے میں اس معنی میں استعمال ہوتا تھا معلوم نہیں کس کا قول ہے لیکن اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ بر صغیر میں علم حدیث سے کتنی ناواقفیت پائی جاتی تھی اور یہاں مین علاقوں کے لوگ بر صغیر کے شمالی علاقوں کے لوگ جہاں مسلمانوں کی ثقافت اور تہذیب کا مرکز تھا وہاں علم حدیث سے کتنی دوری تھی اس کے بعد سلطنت پیریڈ ختم ہو گیا مغل سلطنت قائم ہوئی مغل بھی سینٹرل ایشیا سے آئے تھے اس لیے جو روایت سینٹرل ایشیا اور افغانستان سے آ رہی تھی اس روایت میں کوئی فرق نہیں پڑا بدستور آتی رہی اسی طرح کی لفظی بازی گری اسی طرح کے ظواہر پر زور اسی طرح سے جزیات پر بحث و تمہیس اسی طرح سے کتابوں کے حواشی اور شرحیں اور الفاظ اور کسی مصنف نے کوئی خاص لفظ کیوں استعمال کیا ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے علم نحو کی کتاب تھی نحو کا مقصد یہ ہے کہ طالب علم کو کسی زبان کے قواعد سے واقفیت ہو جائے اور وہ زبان لکھنے پڑھنے اور بولنے کے قابل ہو جائے اگر اس کے علاوہ نحو کا کوئی مقصد ہے تو فضول اور لغو ہے اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے لیکن ایک نحو کی کتاب پڑھائی جاتی ہے آج بھی بہت سے مدرسے پڑھائی جاتی ہے اس میں شروع میں مصنف نے جب لکھی تو بسم اللہ نہیں لکھی تھی کیوں نہیں لکھی غلطی سے نہیں لکھی بھول گئے کیا ہوا اس پہ ایک ایک ہفتے بحث ہوتی ہے کہ مصنف نے بسم اللہ کیوں نہیں لکھی جس مقصد سے کتاب لکھی ابھی اس سے کوئی بحث نہیں ہے مصنف نے بسم اللہ کیوں نہیں لکھی پھر جملہ شروع ہوتا ہے کتاب یہاں سے شروع ہوتی ہے الکلیمت الفظن مفرد الکلیمت الفظ الماندن اب اس پر بحث ہوتی ہے کہ مفردن ہے کہ مفردن ہے کہ مفردن ہے اس پر لمبی لمبی تقریریں استاد بھی کرتے ہیں طلبہ بھی یاد کرتے ہیں لیکن وہ طلبہ جو اس کو یاد کرتے ہیں ان بحثوں کو اور وہ اساتذہ جو ان بحثوں کو پڑھاتے ہیں ان سے اگر یہ کہا جائے کہ عربی زبان کا ایک پیراگراف لکھ کے دے دیں جس میں صرفی نحوی غلطی نہ ہو تو نحو کے وہی ماہرین جو جزیات کے حافظ ہیں وہ ایک پیراگراف صرفی نحوی غلطیوں سے مبرہ لکھ نہیں سکتے ان میں سے نبے فیصد یہ روایت سینٹرل ایشیا سے آئی تھی یہی ہمارے ہاں علم سمجھا جاتا تھا اس میں علم حدیث کا کتنا مقام تھا قرآن کا کتنا مقام تھا اس کی تفصیل میں میں جاؤں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی اس کے بعد بابر کے بعد جب ہمایوں نے جگہ لی ہمایوں کو شکست ہو گئی شیر شاہ سوری کے ہاتھوں ہمایوں کو ہندوستان سے نکلنا پڑا ہمایوں نے جا کے ایران میں پناہ لے لی ایران میں پناہ لینے کے بعد جب وہ واپس آئے تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایرانیوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ ہمارے اہل علم کو ساتھ لے کے جائیں اور یہ یہ مراد آپ ہمارے لوگوں کو دیں جو لوگ ان کے ساتھ آئے ان میں بہت سے ایرانی فلسفی بھی آئے شیخ فت اللہ شیرازی کا نام سب سے نمایاں ہے انہوں نے دور متاخر کا فلسفہ اور اقلیات کو بھی یہاں متعارف کرایا اور یکن شد دو شد پہلے لفظی بحثیں عربی صرف نحب پہ ہوا کرتی تھیں اب لفظی بحثیں متاخرین کے فلسفے پر ان کے حاشیوں پر حاشیوں کے حاشیوں پر ایک ایک کتاب کا دس دس سال لوگ جان نہیں چھوڑتے تھے پہلے متن پھر متن کی شرح پھر شرح کی شرح پھر شرح کا حاشیہ پھر حاشیہ کا شرح پھر شرح کا خلاصہ پھر خلاصے کا حاشیہ پورے دس دس بارہ بارہ سال اس میں گزر جاتے تھے نہ طالب علم کو عربی آتی تھی نہ فلسفہ آتا تھا جزوی بازی گریاں خوب آتی تھیں لفظ سے کھیلنے کا فن خوب آتا تھا لیکن جس کو علم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضور کیا ہدایت دنیا میں لے کے آئے تھے قرآن پاک کس انقلاب کی بات کرتا ہے وہ کیا تبدیلی لانا چاہتا ہے اس سے کوئی تعلق نہ اساتذہ کو تھا نہ طلبا کو تھا یہ بڑی حد تک بر صغیر کی روایت تھی اس روایت میں علم سیرت کا کیا مقام ہو سکتا ہے اس کا آپ اندازہ کر لیں کسی بڑی کتاب میں جزوی یا ضمنی طور پر سیرت کا کوئی اکا دکا تذکرہ مل جائے تو مل جائے بعض کتابوں میں کہیں کہیں ضمن مل جاتا ہے لیکن سیرت باقاعدہ علم کے طور پہ کبھی بھی نصاب میں نہیں رہی اور کوئی قابل ذکر کتاب اس پورے دور میں ہندوستان میں ہندوستان سے مراد شمالی ہندوستان اور موجودہ مغربی پاکستان کا بیشتر حصہ سندھ کو چھوڑ کر نہیں لکھی گئی علم حدیث سے تعلق کی ایک مثال میں نے آپ کو بتا دی علم حدیث کی کوئی کتاب باقاعدہ نصاب کا حصہ نہیں تھی تفسیر کی ایک دو کتابیں جزوی طور پر کہیں صرف صرف آتے کہیں صرف سور بقرہ اور وہ بھی ان متاخرین کی تفسیریں جن کو اس سے غرض نہیں تھی کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے اس سے غرض تھی کہ میرے کلامی پیش رو نے کیا کہا ہے جن امام کا علم کلام میں میں پیرو ہوں وہ کلامی مسائل کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں تو تفسیر اور قرآن کے نام پر کلام کی تعلیم ہو رہی تھی کہیں معتزلہ کا رد ہو رہا تھا کہیں شاعرہ کا ہو رہا تھا کہیں ماتردیا کا رد ہو رہا تھا وہ تفسیر پڑھنے والا متکلم تو شاید اچھا بن جاتا ہو اگرچہ مجھے اس میں بھی تعمل ہے لیکن قرآن پاک کا طالب علم اور قرآن پاک کی رہنمائی سے مستنیر وہ لوگ نہیں ہو سکتے تھے جو قرآن پاک کو کسی اور اینک سے پڑھتے ہیں قرآن پاک تو اس لیے ہے کہ اس کے چشمے سے باقی تمام کائنات کو دیکھا جائے اور جو چیز اس کے چوکٹے میں پوری نہ اترے اس کو کھوٹا سمجھا جائے جو قرآن کے چوکٹے میں جتنا چھوٹا ہے اتنا کھوٹا ہے اور اگر باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ الحاد و زندقہ ہے یہ معیار قرآن پاک اور سیرت پاک اور حدیث کا ہونا چاہیے یہ بر صغیر میں ایک طویل عرصے تک نہیں رہا یہ ایک ایسی کمزوری ہے جس کا غالباً بر صغیر کی اجتماعی نفسیات کو احساس ہوا اور جب احساس ہوا تو انہوں نے اس ساری کمی کو پورا کر دیا جس میں سے کچھ کا تذکرہ میں آج کروں گا کچھ کا کل کروں گا بر صغیر میں جب مسلمانوں کو تقریباً آٹھ سو نو سو سال ہو گئے اور یہاں اس پورے تعلیم میں جو کوتاہی ہوئی تھی اس کے اثرات بھی سامنے آنے شروع ہوئے یہ اتنی بڑی کوتاہی ہے کہ قرآن اور حدیث اور سیرت کو نظر انداز کرنا اس کوتا کے نتائج اور ثمرات تو آنے تھے وہ سمرات سامنے آئے اور ایسی ایسی گمراہیاں پیدا ہوئی کہ باقاعدہ ایک شخص نے اٹھ کے یہ کہہ دیا کتاب موجود ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا دین تو اللہ ایک ہزار سال کے لیے آیا تھا اب ایک ہزار سال کے بعد حضور کا زمانہ ختم ہو گیا اب نئے دین کی ضرورت یہ وہ چیز ہے جس کو تحریک الفی کہتے ہیں اور تحریک الفی پر کتابیں لکھی لوگوں نے خیالات کا اظہار کیا وہ خیالات آج بھی کتابوں میں اور تاریخ میں تفصیلات کے ساتھ موجود ہیں اور پھر چونکہ ایک سرکاری سرپرستی میں ایک ایسی تحریک شروع ہوئی جس کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اب غیر متعلق قرار دے دیا جائے تو پھر ایک ایک کر کے اس کے لیے کاوشیں بھی شروع ہوئیں سرکاری سرپرستی میں اسلام کی ہر چیز کا مذاق اڑایا جانے لگا اسلام کے ہر پہلو کو محل نظر اور محل اختلاف قرار دیا گیا بہت سے معاملات میں سرکاری فیصلے ایسے آنے لگے جو اسلامی احکام اور شریعت سے سرحد متعارض متعارف تھے اور ملت اسلامیہ ایک ایسے مشکل مرحلے میں گرفتار تھی جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک شخصیت کو بر وقت خبردار نہ کرتا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ملت کا کیا حل ہوتا وہ ہند میں سرمائے ملت کا نگہ ماں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار دو شخصیتوں نے کھڑے ہو کے اس پوری تحریک کے اثرات کو مٹا دیا ایک شخصیت ہے حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی کی جو مجدد الف ثانی کہلاتے ہیں اور الف ثانی کی اہمیت اس الفی تحریک کی وجہ سے ہے کہ کہنے والوں نے یہ کہا تھا کہ اب ایک ہزار سال ہو گئے ہیں لہذا حضور کی نبوت ختم ہو گئی اس غلط فہمی کی تردید اور ان گمراہیوں کی تردید کرنے کے لیے جو تجدیدی کارنامہ انجام دیا اس شخصیت کو مجدد الفسانی کے لقب سے دنیا اسلام نے یاد کیا یہ بات ہمارے لیے اہل پاکستان کے لیے بڑی خوشی کی ہے کہ جس شخصیت نے ان کو سب سے پہلے مجدد الفسانی کا لقب دیا تھا وہ ہمارے پاکستان سے تعلق رکھتے تھے سیالکوٹ کے مولانا عبدالحکیم تھے ملا عبد الحکیم سیالکوٹ سیالکوٹ کے دو نام عرب دنیا میں بڑے مشہور ہیں ایک علامہ اقبال ایک علامہ عبدالحکیم سیالکوٹ مجدد الفسانی نے براہ راست سیرت پہ تو کوئی کتاب نہیں لکھی لیکن انہوں نے ان غلط فہمیوں کی تردید مکمل طور پر کر دی جو علوم سیرت اور علوم نبوت کے انکار پر مبنی تھی اور مقام نبوت اور مرتبہ نبوت کی عظمت کو لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاگزین کر دیا دوسری شخصیت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تھی جن کا کارنامہ یہ ہے صاحب کی طرح میں ابھی دوبارہ آتا ہوں جن کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ ہندوستان میں علم حدیث کو متعارف کرایا علم سیرت کو متعارف کرایا اور اس طرح متعارف کرایا کہ اگر ان کو ہندوستان میں علم سیرت کا جد امجد قرار دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا پہلے سیرت نگار ہیں بر صغیر کے شمال ہندوستان کے شیخ عبد الحق محدث دہلوی وہ بڑے عالم فاضل انسان تھے علم حدیث میں ان کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ آج تک محدث ان کے نام کا حصہ ہے ان کا عشق رسول اور ذات رسالت ماب سے وابستگی ان کی کتابوں کے صفحے صفحے سے سطر سطر سے نمایاں ہے انہوں نے چار سال حجاز میں قیام کیا علم حدیث بڑے بڑے علماء سے حاصل کیا اور پھر واپس دہلی اپنے وطن تشریف لائے آپ نے حقی نام سنا ہوگا بہت سے دہلویوں کے ساتھ یہ حقی انہی کی اولاد اور انہی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں دہلی کے حقی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اولاد اور خاندان میں حجاز سے واپسی کے بعد انہوں نے پچاس سال یہاں درس حدیث دیا اور پورے ہندوستان اور پنجاب میں یعنی شمالی ہندوستان اور پنجاب اور قرب و جوار کے علاقوں میں علم حدیث کی شمع روشن کر دی انہوں نے حدیث سیرت اور علوم نبوت اور ان سے متعلقہ مسائل پر سو سے زیادہ کتابیں لکھی علم حدیث کے لیے انہوں نے مشکات المسابی جو حدیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے درسی کتاب کے طور پہ منتخب کیا اس کو یہاں متعارف کرایا اور ان کے زمانے سے لے کر آج تک مشکات المصابی بر صغیر پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش افغانستان کے تقریباً تمام دینی اداروں میں درسی کتابیں طور پر پڑھائی جاتی جو جو لوگ مشکات المصابی سے علم حدیث حاصل کرتے ہیں وہ سب کے سب بلا استثنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے ممنون احسان شیخ عبدالحق نے یہاں علم حدیث کو متعارف کرانے کے لیے دو کتابیں لکھی ایک عربی میں ایک فارسی میں عربی کتاب علماء کرام کے لیے اور فارسی کتاب الناس کے لیے فارسی کتاب کا نام ہے اللمعات فی شرح المشکات جو چھپی ہوئی ملتی ہے عربی کتاب کا نام ہے لمعات التنقیح فی شرح مشکات المصابی یہ کتاب بھی کئی بار چھپی ہے اور مشکات کی مقبول ترین شرحوں میں سے اس کے علاوہ انہوں نے ایک اسی نوعیت کی کتاب لکھی تھی جس نوعیت کی مخدوم حاسم ٹھٹوی نے لکھی جس کا عنوان ہے ما ثبت اب فی ایام صنح کہ سال کے پورے تین سو چون مہینوں میں کون کون سے اعمال کرنے سنت ہے اس کے بارے میں کیا معلومات حدیث میں اور سیرت میں ملتی انہوں نے جو کتابیں لکھی ان میں علم حدیث اور سیرت پر ایک درجن سے زائد کتابیں لکھی جو بڑی مقبول ہوئیں ایک کتاب انہوں نے اور لکھی تھی جو شاہ جہاں بادشاہ کے کہنے پر لکھی تھی شاہ جہاں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے ایک کتاب ایسا لکھ کر دیں جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ حکمرانوں کے لیے اسلام میں کیا ہدایات تو انہوں نے وہ ہدایات قرآن پاک سنت اور اسلامی ادبیات سے جمع کر کے شاہ جہاں کے لیے لکھی تھی شیخ عبدالحق محتس دہلوی نے علم حدیث پر جو کام کیا وہ اپنی جگہ ایک تاریخ ساز کام تھا لیکن بر صغیر میں سیرت پر جو بہترین کتابیں اور سب سے پہلی کتابیں لکھی گئیں وہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی کے قلم سے سامنے آئی ان کی کتاب ہے مدار جو نبوا جو دو زخیم جلدوں میں ہے کئی مرتبہ چھپ چکی ہے اور سیرت کے تمام بنیادی مصادر کتب حدیث سیاہ ستہ اور سیرت کی بنیادی کتابیں جو اپنے ساتھ عرب سے لائے تھے ان سب سے استفادہ کر کے انہوں نے کتاب لکھی اس کا اردو ترجمہ بھی اٹھارہ سو نواسی میں نول کشور لکھنؤ میں شائع ہوا تھا یہ بر صغیر کی سب سے پہلی اور مستند جامع کتاب سیرت ہے دو زخیم جلدوں میں ہے اور سیرت کے ہر گوشے سے بحث کرتی ہے بارہ سو صفحات پر مشتمل ہے اس سے اندازہ ہوگا کتنی زخیم ہے اور بر صغیر میں کئی سو سال تک سیرت کی جامع ترین اور مستند ترین کتاب سمجھی گئی اس کتاب کو شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے جس میں قسم اول یا پہلا حصہ اس کا عنوان رکھا ہے در ذکر فضائل و کمالات اور اخلاق و صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کیا ہیں کمالات اخلاق اور صفات یعنی سب سے پہلے اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی عظمت کو قارین کے ذہن نشین کرایا ہے اس کے بعد دوسرے حصے میں حضور کا کا نصب خاندان اور آپ کی ولادت پیدائش بچپن تک کے واقعات یہ دوسرے حصے بیان کی اس حصے میں ان کا بیشتر ماخذ المواہب اللدنیہ اور اس کی شرح زرقانی کی شرح المواہب اللدنیہ ہے جس میں انہوں نے وہ سارے مضامین خلاصے کے طور پر بیان کر دیے ہیں جو ان دونوں کتابوں میں آئے تیسرے حصے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی کے جو اہم واقعات ہیں نوجوانی سے لے کر وفات تک نبوت اور بیسات پھر ہجرت اور غزوات یہ طویل ترین حصہ ہے اس میں پوری سیرت کا خلاصہ آ جاتا ہے چوتھے حصے میں آپ کے مرض الموت اور دنیا سے تشریف لے جانے کا تذکرہ ہے اور پانچویں حصے میں آپ کی اولاد خاندان ازواج متحرات اور بقیہ اہل بیت کا تذکرہ ہے یہ کتاب کئی مرتبہ بر صغیر میں شائع ہوئی تھی اب کافی عرصے سے ناپید ہے چونکہ بر صغیر میں فارسی کا ذوق ختم ہو گیا فارسی جاننے والے ناپید ہوتے جا رہے ہیں بر صغیر سے باہر جہاں فارسی سمجھی جاتی ہے افغانستان میں بدنظمی ہے پچیس تیس سال سے وہاں کوئی علمی کام ہو نہیں رہا سینٹرل ایشیا میں شاید مسلمانوں پاس وسائل نہیں ہیں اس لیے اگر شائع ہو سکتی تو بر صغیر اور پاکستان ہی میں ہوتی پاکستان کے لوگوں کو شاید دلچسپی نہیں ہے اس لیے کافی عرصے سے شائع نہیں ہوئی اردو ترجمے اس کے کئی ہیں پاکستان بننے کے بعد بھی دو ترجمے کراچی میں ہوئے ہیں اور ان سے لوگ استفادہ کرتے ہیں لیکن جو اصل فارسی کتاب ہے اس میں جو ادبیت ہے فارسی زبان کی جو چاشنی ہے اس سے اردو ترجمے کے قارئین محروم رہتے شیخ عبدالحق دہلوی نے صرف سیرت کے کام پر اکتفا نہیں کیا بلکہ یہ بھی کوشش کی شعوری طور پر کہ بر صغیر کے مسلمانوں میں ایک عشق رسول اور حب رسول کا جذبہ بیدار کریں چنانچہ انہوں نے ایک کتاب لکھی جذب القلوب دیار المحبوب مدینہ منورہ کے بارے میں مدینہ منورہ کے فضائل مدینہ منورہ کی خوبیاں مدینہ منورہ کے بارے میں جو کچھ بقیہ قدیم کتابوں میں ملتا ہے اس کی بہت جامع تلخیص انہوں نے کی ہے علامہ نور الدین سمہودی کے وفا الوفا کا تذکرہ کئی بار میں کر چکا ہوں یہ ان کا سب سے بڑا ماخذ تھی اور وفا الوفا کے بہت سے مضامین کو انہوں نے اپنے خاص انداز میں بیان کیا ہے علامہ سمہودی کی کتاب بڑی وقی اور بڑی عالمانہ ہے لیکن اس میں وہ ایک عاشقانہ اور ایک ایک جذب کی کیفیت نہیں ملتی جو شیخ عبد الحق کی کتاب میں ملتی ہے انہوں نے جس جذبے سے یہ کتاب لکھی ہے وہ پڑھنے سے اندازہ ہو سکتا ہے جگہ جگہ فارسی کے اشعار ہیں فارسی کے بڑے بڑے شعراء کے اشعار سے اس کتاب کو مزین کیا ہے ضمن اس میں سیرت کے بہت سے واقعات بھی آ گئے ہیں ہجرت کا واقعہ ہے بیت عقبہ کا واقعہ ہے تعمیر مسجد نبوی صفہ صحاب صفہ اس کا آغاز انہوں نے مدینہ منورہ میں کیا تھا وہ چار سال میں نے عرض کیا حجاز میں مقیم رہے مدینہ منورہ میں ان کو خیال آیا غالباً مدینہ میں دیکھی ہوگی ہندوستان میں مروج نہیں تھی تو خیال ہوا ہوگا کہ اس طرز پر ایک فارسی میں کتاب ہونی چاہیے چنانچہ انہوں نے وہاں بیٹھ کے اس کا آغاز کیا وہیں مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی طرف بیٹھ کر اس کا آغاز کیا مدینہ ہی میں اس کا پہلا مسودہ تیار کر لیا اور ہندوستان آنے کے بعد اس کو صاف کیا اور یہ چیز ہندوستان میں میں متعارف کرائی نو سو اٹھانوے میں اس کا آغاز ہوا تھا نو سو اٹھانوے ہجری میں اور دس سو ایک میں ہندوستان یعنی دہلی واپسی پر انہوں نے اس کو مکمل کیا مدینہ طیبہ کے اسماء اور القاب کون کون سے نام ہیں کس نام کی کیا اہمیت اور معنویت ہے انہوں نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے تقریباً سو نام آئے ان سو ناموں میں سے چھپن ناموں کا تذکرہ کیا ہے لغوی تشریح کی ہے فضائل مدینہ منورہ بیان فرمائے ہیں اور ایک بحث یہ کی ہے یہ محض ذوقی چیز ہے اس کی بن اس کی کوئی عقلی یا کوئی علمی بنیاد نہیں ہو سکتی انہوں نے بحث یہ اٹھائی ہے کہ مکہ مکرمہ زیادہ افضل ہے کہ مدینہ منورہ زیادہ افضل ہے میرے خیال میں یہ ایک عاشقانہ طبیعت کا آدمی تو یہ بحث اٹھا سکتا ہے لیکن جس میں اس طرح کا عاشقانہ جذبہ نہ ہو وہ یہ بحث نہیں اٹھا سکتا علامہ اقبال نے بھی اس مضمون کو بیان کیا ہے اور ایک جگہ اس میں ارمان حجاز میں جو ایک ان کا روحانی سفر نامہ حج ہے جب مکہ مکرمہ کی زیارت سے فارغ ہو جاتے ہیں اور مدینہ منورہ کا سفر کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تو باشی جا وبا خاصا میامیس کہ مندارم ہوائے منزل دوست ایک مرتبہ یہ شعر سنا رہے تھے کسی کو بستر مرگ پر تھے تو کسی نے پوچھا کوئی نیا کلام ہوا ہے کسی بے تکلف دوست نے ہر ایک کی تو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ان سے یہ پوچھے تو انہوں نے یہ ربائی سنائی اور لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ جب وہ دوست کا لفظ انہوں نے بولا تو وہ دہاڑے مار مار کے رو پڑے تو با شیجا و با خاصا کے مندارم ہوائے منزل دوست اس جذبے سے شیخ عبدالحق نے بھی مدیر منورہ کو افضل قرار دیا ہے شیخ عبدالحق کی ایک اور کتاب کا تذکرہ ملتا ہے جو علم حدیث کی کتاب بھی کہی جا سکتی ہے اور علم سیرت کی بھی کہی جا سکتی ہے سیرت کی زیادہ ہے لیکن وہ میرے علم حد تک شائع نہیں ہوئی اس کے مخطوطات بعض جگہ موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کے بارے میں ہے مطلع انوار البحیہ فی الحلیت النبویہ کتنی زخیم ہے اس میں کیا ہے اس کے مندرجات کیا ہے میں نہیں جانتا اس لیے کہ مخطوطہ میں نے نہیں دیکھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے ایک ہم آسر اور انتہائی عظیم الشان اور جلیل القدر شخصیت جن کے بارے میں علامہ اقبال کا میں جملہ پہلے بھی دہرا چکا ہوں کہ the greatest religious genius of Muslim India مسلم ہندوستان کے سب سے بڑے مذہبی عبقری شیخ احمد سرہندی انہوں نے ایک دوسرے انداز میں اس مسئلے کو لیا شیخ عبدالحق نے تو حدیث اور سیرت پر کتابیں لکھی اس فن کو متعارف کرایا خود پچاس سال حدیث اور سیرت کا درس دیا اور اس کمی کو پورا کر دیا جو پہلے سے چلی آ رہی تھی شیخ احمد سرہندی نے مقام نبوت اور علوم نبوت کے بارے میں غلط فہمیوں کی تردید فرمائی اور جو گمراہیاں الفی تحریک اور اس سے وابستہ لوگ پھیلا رہے تھے ان کی ایک ایک کر کے تردید کی ان کو اپنی نوجوانی میں جب ابھی مجد الفسانی کے لقب سے وہ سرفراز نہیں ہوئے تھے اور یقیناً ان کا وہ درجہ بھی ابھی تک تسلیم نہیں ہوا تھا جو بعد میں تسلیم کیا گیا ان کو اپنی نوجوانی میں آگرہ جانے کا جس کو اس وقت اکبر آباد کہتے تھے موقع ملا دارالحکومت آگرہ تھا اس وقت وہاں لوگوں کو جب انہوں نے دیکھا حکومت کے قریبی لوگوں کو بعض وزراء کو ذمہ داروں کو تو ان کو اس صورتحال کی سنجیدگی کا احساس ہوا اور انہوں نے وہیں دوران قیام ایک کتاب لکھی جو وہ مکمل نہیں کر پائے لیکن جتنا حصہ لکھا وہ انتہائی جامع اور بالکل بروت اور برمحل اقدام تھا رسالہ فی اس بات نبوہ رسالہ در اس بات نبوت اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ نبوت کیا ہے اور ان غلط فہمیوں کی اور گمراہیوں کی تردید کی جو حکومتی انتظام میں پھیلائی جا رہی تھی پھر معجزات پر بحث کی کہ معجزات سے سے کیا مراد ہے انبیاء کی بعثت کیا معنی رکھتی ہے اور انسانی معاشروں کی تعمیر و تشکیل میں بعثت انبیاء کا کردار کیا ہے ختم نبوت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس معنی میں اور کیسے خاتم الانبیاء ہے اور آپ کی ختم نبوت کے نتائج و ثمرات کیا ہے پھر آپ نے قرآن پاک کو جو حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے اس کی عظمت اور اس کی کے فضائل بیان کیے اور یہ بتایا کہ یہ حضور سات وسلام کی ذات کا سب سے بڑا موضع ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے نہ تحریک الفی نہ دو الفی نہ سے الفی یہ زمان و مکان سے ماورہ ہے اور حضور کی نبوت اور آپ کا لایا ہوا قرآن پاک اور شریعت یہ ہر دور اور ہر انسان کے لیے ہے یہ اس رسالے کا پیغام تھا جو ان کی زندگی میں بڑا جلد مقبول ہوا شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے یہ محسوس کیا کہ جو گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں ان گمراہیوں میں بعض صوفیاء کرام کے شفیات کو استعمال کیا جا رہا ہے صوفیاء کرام میں ہر طرح کے لوگ ہوئے ہیں بعض صوفیاء کرام ایسے بھی تھے جو اپنے جذبات اور احساسات کی شدت میں ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے تھے جو اپنے عام مفہوم میں نہیں ہوتے تھے اس کو اپنے ظاہری اور لغوی مفہوم میں نہیں لیا جاتا اسی لیے ان تحریروں کو یا ان کلمات کو کبھی اسلام اور شریعت کا ترجمان نہیں سمجھا گیا شریعت کی ترجمانی اور اسلام کے مزاج کی تعمیر و تشکیل تو قرآن و سنت اور اس کے جو مستند شاہین ہیں ان کے کلام سے ہوئی ہے یہ صوفیہ کرام قابل احترام تو رہے لیکن ان کے یہ شتیات کبھی بھی شریعت کے ترجمان نہیں سمجھے گئے مجدد الفسانی نے بہت جرت اور ہمت کے ساتھ یہ انہی کے مقام و مرتبہ کا آدمی کر سکتا تھا یہ واضح کیا کہ علماء میں ایک علماء سو ہے اور ایک علماء حق ہے یہ پہلی اصطلاح بار انہوں نے استعمال کی تھی علماء حق اور علماء سو علماء سو وہ جو بد کردار بد عقیدہ بد نیت ہے اور دنیاوی مقاصد اور دنیاوی مفاد کی خاطر اپنے دین علم کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کی انہوں نے اس طرح سے پردہ دری کی ہے کہ بعض مکتوبات ایسے ہیں کہ آج اس کا ترجمہ کر کے آج بیان کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ بظاہر جو چیزیں انہوں نے اس وقت لکھی ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج ہمارے زمانے کا کوئی آدمی لکھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صوفیاء کرام کے بعض مقولات کی جو غلط تعبیریں ہو رہی تھیں اس پر جرت کے ساتھ اظہار خیال کیا اور اس طرح اظہار خیال کیا کہ اس سے بہتر ممکن نہیں ایک صاحب نے ایک سوال اٹھایا ان کے قریبی لوگوں میں سے اور قریبی لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ کوئی حکومت میں بڑا اعلیٰ عہدہ رکھتے تھے انہوں نے کسی صوفی کے قول کا حوالہ دیا اور کہا کہ کیا اس سے یہ بات واضح نہیں ہوتی تو آپ نے بڑا سخت جواب لکھا کہ آپ نے لکھا کہ مارا کلام محمد عربی درکار است نہ کلام محی الدین عربی ہمیں محمد عربی کا کلام درکار ہے محی الدین عربی کا کلام درکار نہیں مارا بنس کارس نہ بفس ہمیں نس قرآن اور نس حدیث سے کام ہے فص یعنی فضوص الحکم جو شیخ ابن عربی کی کتاب ہے فص سے ہمیں دلچسپی نہیں ہے ہمیں نس سے کام ہے وہ فتوحات مدنیہ ماراس فتوحات مکیہ مستغنی ساختاس فتوحات مدنیہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نے ہمیں فتوحات مکیہ سے غنی کر دی مستغنی کر دیا ہے بے نیاز کر دیا ہے فتوحات مکیہ بھی شیخ ابن عربی کی ایک مشہور کتاب یہ بات اسی درجے کا آدمی کہہ سکتا تھا جس درجے کے شیخ محی الدین ابن عربی تھے یا شیخ احمد سرہندی تھے اگر مجدد الفسانی کے علاوہ کوئی اور یہ بات کہتا تو شاید گردن نب جاتی اسی طرح سے بہت سے ایسے معاملات میں کہ جن میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی تھی اور مقام نبوت اور منصب نبوت کے بارے میں لوگوں کو الجھنوں کا شکار کیا جا رہا تھا ان کے بارے میں انہوں نے لوگوں کے ذہن کو صاف کرنے کی کوشش کی اور اس کی مثالیں جگہ جگہ ملتی ہیں ان کے مکتوبات میں درجنوں مکتوبات اور ان کی تحریروں میں سینکڑوں مقامات پر یہ تمام مضامین اتنی کثرت سے بیان ہوئے ہیں کہ ان کے حوالے دیے جائیں گے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی ایک جگہ ان کا ایک اور حوالہ دینے کے بعد ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے ایک لمبا حوالہ میں نے نوٹ کیا تھا بڑا دلچسپ ہے لیکن وقت لگے گا اس لیے میں چھوڑ دیتا ہوں ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کسی نے ان کے ان کو اطلاع دی کہ فلاں صاحب نے ایک جگہ یہ کہا ہے کسی بڑے بزرگ نے کوئی ایسا کام کوئی ایسی بات کہی کہ جو اسلامی عقائد کے خلاف تھی شیخ احمد سرندی نے جواب میں لکھا کہ فقیر رات تاب اجتماع مجھے اس طرح کی باتیں سننے کی تاب نہیں ہے بے اختیار رگ فاروقیم بحرکت میں آئے میری رگ فاروقیت بے اختیار حرکت میں آ جاتی ہے شیخ احمد سرندی نسلن فاروقی تھے وہ فرصت تعویل و توجہ ہے مجھے اتنی فرصت ہی نہیں ملتی اس رگ فاروقی کے حرکت کرنے کے بعد کہ میں اس کی تعویل یا اس کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کروں یا اس کو سوچوں میں ایسی چیزوں کو بے قلم مسترد کرتا ہوں اس طرح سے انہوں نے جرت سے کام لے کر ان تمام غلط فہمیوں کی تردید کی جو نبوت اور مقام نبوت اور منصب نبوت کے بارے میں پھیلائی جا رہی تھی ان کی نظر میں اس پوری گمراہی کی ایک اصل وجہ یہ تھی اور وہ وجہ تھی جو میں نے ابھی عرض کی کہ ایک تو عہد نبوت سے ایک ہزار سال کا فاصلہ ہو گیا تھا پھر علوم نبوت کا رواج برائے نام تھا اور جو تھا وہ بہت محدود تھا اس طرح سے لوگ عام طور پر تعلیم یافتہ لوگ بھی سیرت حدیث مقام نبوت منصب نبوت کی نزاکتوں سے اچھی طرح واقف نہیں تھے مجدد صاحب نے اس کی وضاحت میں ایک جگہ لکھا ہے کہ چوں در نظر مردوں بواسطہ بہد بہ عہد نبوت کمالات نبوت در جنب کمالات ولایت حقیر می درائن لا جرم سخن را دریم باپ مبسوط ساخت و شم از حقیقت و نمو چونکہ عہد نبوت سے دوری کی وجہ سے لوگوں کو کمالات نبوت کا احساس نہیں رہا منصب نبوت کی حقیقت کا اندازہ نہیں مقام نبوت کی عظمت سے واقفیت نہیں اس لیے وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ولایت تو ہمارے سامنے کی چیز ہے اس کو سمجھتے ہیں اس وجہ سے میں نے اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی اور جا بجا اپنی تحریروں میں ان حقائق کو بیان کیا ہے ان دونوں شخصیتوں کے کارناموں کی وجہ سے بر صغیر میں جو گمراہی کی رو تھی وہ ختم ہو گئی یقیناً اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہ باں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار میرے خیال میں دونوں کو اللہ نے بر وقت خبردار کیا تھا ایک نے علم اور شریعت کی نشر و اشاعت کا کام کیا اور دوسرے نے فکری گمراہیوں کی اور روحانیت کے راستے سے آنے والی غلطیوں کی تردید کی ان دونوں حضرات کے کام کے اثرات بر صغیر پر اتنے نمایاں ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے تو ہندوستان اور بر صغیر تک محدود رہے لیکن شیخ احمد سرہندی کے کام کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے گئے اور جہاں جہاں اس طرح کی گمراہی پائی جاتی تھی وہ سینٹرل ایشیا ہو حتیٰ کہ ترکی ہو خود ایسٹ اور مشرق وسطی میں ان کی تحریروں سے قصب فیض کیا گیا ان کے مکتوبات کا عربی ترجمہ ہوا اور خود بعض ترک اور عرب علماء نے ان کی کتابیں عرب دنیا میں شائع کی اس لیے انہوں نے ایک ایسی بنیاد بنا دی جس پر ڈیڑھ سو سال کے بعد ایک اور تعمیر ہوئی اور اس تعمیر نے اس غلطی کے راستے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا وہ تعمیر بر صغیر میں حدیث کے امیر المومنین شاہ ولی اللہ دہلوی نے کی امیر المومنین فی فی الحدیث الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پہلی مرتبہ قرآن مجید کو بھی بطور ایک نصابی متن کے متعارف کرایا شاہ ولی اللہ صاحب سے پہلے تک قرآن مجید خود بطور درسی متن کے شامل نہیں تھا بعض تفسیروں کا انتخاب تھا اور وہ تفسیریں بھی وہ جو کلامی نقطہ نظر سے فلسفیانہ نقطہ نظر سے سے لکھی گئی ہوں یا ادبی اور بلاغتی نقطہ نظر سے اس کا ایک حصہ یا دو اس کے علاوہ قرآن پاک براہ راست نہیں پڑھایا جاتا تھا علم حدیث میں جو کمی تھی وہ شیخ عبدالحق الحق نے پوری کر دی مزید اس کو پختہ بنایا شاہ اللہ محدث دہلوی نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ محسوس کیا کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی سنت اور سیرت مبارکہ پر پوری ملت مسلمہ کو جمع کیا جانا چاہیے ملت مسلمہ کو صرف تین چیزوں کی بنیاد پہ جمع کیا جا سکتا ہے قرآن مجید حضور احساط والسلام کے ارشادات اور حدیث اور آپ کی سیرت مبارکہ شاہ ولی اللہ نے ان تینوں میدانوں میں کام کیا قرآن مجید کا فارسی ترجمہ بھی کیا اور اس فارسی ترجمے کو مقبول ہی بنایا شاہ صاحب کا فارسی ترجمہ پہلا ترجمہ نہیں ہے اس سے پہلے خود بر صغیر میں کئی ترجمے فارسی کے ہوئے ایک قدیم ترجمہ مخدوم نوح جو ہمارے حالہ سندھ کے حالہ کے بزرگ تھے ان کا کیا ہوا ہے وہ بھی اب چھپ گیا ہے اس کے علاوہ بھی ایک دو ترجمے ہوئے لیکن ان میں سے کوئی ترجمہ متعارف اور مقبول نہیں تھا شاہ ولی اللہ محتس دہلوی کا ترجمہ ایک بڑا مستند اور فاضلانہ کام بھی ہے شاہ صاحب کا جو علمی مقام مرتبہ تھا وہ اوروں کا نہیں تھا پھر انہوں نے پہلی مرتبہ اس کو متعارف بھی کرایا اور بہت جلد وہ شائع بھی ہو گیا اس طرح انہوں نے قرآن پاک کو درس و تدریس کی اور اسلامی علوم کی بنیاد کے طور پر متعارف کرایا قرآن پاک کے تفسیری اصولوں پر کتابیں لکھی اصول تفسیر پر بھی قرآن پاک کے بعض غرائب الفاظ کی شرح پر بھی اور اپنی متعدد کتابوں میں لال بالغہ وغیرہ میں تفسیر قرآن کے بارے میں اتنے کثرت سے اشارات کیے ہیں کہ انہوں نے علوم قرآن کو ایک نئی جہت بر صغیر میں دے دی حدیث کے باپ میں جس طرح شیخ عبدالحق نے مشکات المصابی کو منتخب کیا تھا شاہ اللہ محدث دہلوی نے موتا امام مالک کو منتخب کیا موتا امام مالک کے انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ وہ بے حدیث اور فقہ دونوں کی کتاب اور جتنے بڑے فقہی مسالک ہیں وہ سب کے سب بالواسطہ واسطہ یا بلا واسطہ امام مالک کی ذات پر جمع ہو جاتے ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں امام محمد اور امام ابو یوسف نے براہ راست امام مالک سے قصب فیض کیا ہے امام شافی ان کے اپنے شاگرد ہیں امام احمد امام شافی کے شاگرد ہیں تو چاروں بڑے ائمہ کی ذاتیں جمع ہو جاتی ہیں امام مالک کی ذات پر تو اگر محتاط امام مالک کو جو احادیث کے صحیح ترین مجموع میں سے ہے اور جس کے بارے میں صحیح ہے یعنی بخاری مسلم کی تدوین سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب یہی ہے اس کو اگر تمام فقی مسالک میں ایک بنیادی کتاب کی حیثیت دی جائے تو تمام مسالک قریب آ سکتے ہیں اس لیے شاہ صاحب نے امام مالک کو منتخب کیا اور جس طرح شیخ عبدالحق نے دو شرحیں لکھی تھی ایک عوام کے لیے اور ایک خواص کے لیے شاہ صاحب نے مت امام مالک کی دو شرحیں لکھی ہیں ایک فارسی میں آمت الناس کے لیے اور ایک عربی میں اہل علم کے لیے اس کے علاوہ شاہ صاحب نے علم حدیث پر جو کام کیا ہے اس کے کچھ نمونے لال بالغا کے حوالے سے میں بیان کر چکا ہوں شاہ صاحب نے سیرت پر بھی ایک رسالہ لکھا اور یہ سیرت پر درسی کتاب کے طور پر لکھا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیرت پر پہلی درسی کتاب بر صغیر کی تاریخ میں شاہ اللہ دہلوی نے لکھی آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلی یا دوسری گفتگو میں ذکر کیا تھا ابن سید الناس کی کتاب کا جس کا عنوان تھا الدرر فی تلخیص المغازی و شماعل وسیع ابن سید الناس اسپین کے رہنے والے تھے انہوں نے سیرت اور مغازی پر جو کتابیں اس وقت تک آئی تھی ان سب کو سامنے رکھ کر ایک مستند اور جامع تلخیص کی تھی یہ کتاب دو جلدوں میں ہے چھپی ہوئی ہر جگہ ملتی ہے اس کتاب کی تلخیص ایک اور بزرگ نے کی تھی وہ بھی مشہور و معروف تھی اس کے بعد شاہ صاحب نے اس تلخیص کی تلخیص کی اور اس تلخیص کی تلخیص کا نام انہوں نے المحزون قرار دیا اصل کتاب تھی عیون الاثر فی فن المغازی و شماعل وسیع ابن سید الناس کی اس کی تلخیص تھی نور العیون فی تلخیص سید سیرت امین المامون اور اس کی تلخیص تھی المحزون سرور المحزون ایک چھوٹی کتاب ہے جو درسی کتاب کے طور پہ لکھی گئی تھی لیکن سیرت میں جتنے مضامین ابن سید الناس نے بیان کیے تھے ان سب کا خلاصہ بڑی جامعیت کے ساتھ فارسی میں شاہ صاحب نے بیان کر دیا ہے شاہ صاحب نے اس کتاب میں جو مضامین بیان کیے ہیں وہ سیرت کے تمام موضوعات پر محیط ہے حضور والسلام کے سلسلے نصب سے لے کر ولادت رضاعت اور یام تفلی پھر غزوات اور معمولات اور حلیہ اقدس اخلاق پھر ازواج متحرات اقارب اور وہ تمام مضامین جو سیرت کی کتاب میں آتے ہیں اس کا خلاصہ شاہ صاحب نے اس کو بطور درسی کتاب کے متعارف کرایا اور پہلی مرتبہ سیرت ایک باقاعدہ درسی کتاب کے طور پر کورس کے ایک حصے کے طور پر ہندوستان میں متعارف ہوئی اور شمالی ہندوستان کے مسلمان سیرت کو بطور ایک نصابی جز کے باقاعدہ پڑھنے لگے شیخ عبدالحق کی دونوں کتابیں درسی کتاب کے طور پر نہیں لکھی گئی تھی اگرچہ ان کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی لوگوں نے ان دونوں کتابوں سے بہت قصب فیض کیا لیکن وہ درسی کتابیں نہیں تھیں شاہ صاحب نے جو کتاب لکھی شاہ اللہ صاحب نے وہ درسی کتاب تھی اس کتاب کے بہت جلد اردو ترجمے بھی شائع ہوئے متعدد اردو ترجمے ہوئے کئی لوگوں نے اس کی شرحیں بھی لکھی ایک شرح ایک بزرگ تھے انہوں نے قرۃ العیون کے نام سے چھ جلدوں میں شرح لکھی تھی جو تیرہ سو اکتیس میں یعنی آج سے تقریباً پچاس سال تیرہ سو اکہتر میں آج سے پچاس سال پہلے تقریباً شائع ہوئی تھی اس کے علاوہ متعدد ترجمے اس کتاب کے ہوئے ہیں پاکستان بننے سے پہلے بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی شاہ صاحب کے بعد بر صغیر میں سیرت کا وہ دور شروع ہوتا ہے جس میں بر صغیر کے اہل علم نے اس پچھلی ساری کمی کو پورا کر دیا ایک ہزار سال میں جو کوتاہیاں مسلمانوں سے ہوئی تھیں اس کوتاہیوں کا ایسا تدارک کر دیا کہ بر صغیر کے اہل علم اس میدان میں سب سے آگے نکل گئے علم حدیث میں بھی اور علم سیرت میں بھی اس ضمن میں ایک کتاب جو ہمارے موجودہ پنجاب میں لکھی گئی یہ ایک بزرگ تھے علامہ سید جمال الدین الحسینی جو اصل میں نیشاپور کے رہنے والے تھے لیکن ان کی زندگی کا خاصا حصہ ہمارے موجودہ پنجاب میں گزرا انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جو کافی زخیم ہے اور بڑی جامع کتاب ہے اگرچہ اس میں بعض روایات غیر مستند بھی ہیں کتاب کا نام تھا روضت الحباب افسوس یہ ہوا کہ اس کتاب کے قلمی نسخوں میں بعض الحاقات ہو گئے کسی نے نیک نیتی سے یا کسی غلط جذبے سے اس کتاب میں بعض ایسے مضامین کا اضافہ کر دیا جو اصل مصنف نے نہیں کیے تھے اور شاید مصنف کی رائے اور مزاج کے خلاف بھی ہوں اسی لیے ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ اس کتاب کا اصل نسخہ شائع کیا جائے جس زمانے میں متبوعات کا زیادہ رواج نہیں تھا اور قلمی کتابیں زیادہ چلتی تھی تو اس کتاب کے دونوں نسخے مروج تھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کس نے پوچھا کہ سیرت کی بہترین کتاب کون سی ہے جو آپ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ شیخ جمال الدین کی رعض الاحباب ہے کے الحاقات سے اور غلطیوں سے پاک ہو ابھی تک جو کام ہو رہا تھا وہ فارسی میں ہو رہا تھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا کام بھی فارسی میں تھا شاہ اللہ دہلوی کا کام بھی فارسی میں تھا شاہ عبدالعزیز اگرچہ اردو بولتے تھے اردو جانتے تھے شاہ عبدالعزیز شاہ اللہ صاحب کے صاحبزادے اردو زبان اس وقت تک اتنی عام ہو گئی تھی کہ عام بولی جاتی تھی بلکہ شاہ عبد العزیز صاحب کا جب بچپن تھا تو شاہ اللہ محدث دہلوی نے ان سے کہا تھا کہ کبھی کبھی خواجہ میر درد کی محفل میں جا کے بیٹھا کرو اور وہاں جا کے اردو سیکھو تو شاہ صاحب نے اردو سیکھنے کے لیے اپنے صاحبزادوں کو خواجہ میر درد جو اردو کے بڑے مشہور شاعر اور صوفی تھے ان کے ہاں بھیجا اور وہاں جا کے شاہ صاحب نے اردو سیکھی لیکن چونکہ عام علمی زبان اردو نہیں تھی فارسی تھی اس لیے شاہ عبد العزیز گھر میں تو یقیناً اردو بولتے ہوں گے شاہ اللہ صاحب بھی غالباً اردو ہی بولتے ہوں گے معلوم نہیں لیکن ان کی علمی زبان یا عربی تھی یا فارسی لیکن بہت جلد شاہ عبد العزیز صاحب کے زمانے ہی میں اردو میں تصنیف و تعلیف کا آغاز ہو گیا اور دنیا کی ہر زبان کی طرح سیرت پر جو پہلی کتابیں اردو میں سامنے آئیں وہ نظم میں تھیں دنیا کی بیشتر زبانوں میں نظم پہلے کہی جاتی ہے نثر بعد میں کہی جاتی ہے دنیا کی ہر زبان کی تاریخ سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں نظم پہلے لکھی گئی نثر بعد میں لکھی گئی اس وقت تک اردو نثر کو علمی حلقوں میں زیادہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی تھی اس لیے نظم میں لوگوں نے سیرت پر مضامین بیان کرنے شروع کیے زیادہ مصنوی کی صرف استعمال کی گئی اس لیے کہ مصنوی کی صنف میں وقاع کو قصص کو بیان کرنا آسان ہے اور اخلاقی مضامین جتنی سہولت سے مصنوعی میں بیان ہو سکتے ہیں کسی اور صنف میں بیان کرنا مشکل ہے اس دور میں سیرت پر جو لٹریچر تیار ہوا اس کو اگر آپ اصطلاح استعمال کرنے کی اجازت دیں تو ہم لوک ادب کہہ سکتے ہیں سیرت کا لوک ادب یا سیرت کا عوامی ادب اس میں معراج نامے میلاد نامے وفات نامے شمائل نور نامے ان ناموں سے سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں اور وہ ہندوستان کے پنجاب اور جنوبی ہندوستان کے ہر علاقے اور ہر شہر میں اس طرح کی کتابیں لکھی گئیں اس طرح کی فہرستیں لوگوں نے تیار کی ہیں ایک محقق نے سو کے قریب کتابوں کی فہرست دی ہے ایک نے تریسٹھ کتابوں کی فہرست دی ہے ایک نے دو سو کتابوں کی فہرست دی ہے یہ ساری کی ساری کتابیں منظومات تھیں جو سترویں صدی کے اواخر سے لے کر اور اٹھارہویں صدی کے اواخر تک لکھی جاتی رہی سو سال کا عرصہ سیرت میں منظومات کا اور لوک ادب کا زمانہ ہے اٹھارہ سو ستاون سے پہلے اردو میں سیرت پر نثر میں لکھی جانے والی کتابوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے اندازہ یہ ہے کہ بیس پچیس سے کم یہ کتابیں نہیں ہوں گی اٹھارہ ستاون کے بعد ایک اور رجحان پیدا ہوا اس کی طرح میں بھی آتا ہوں لیکن اٹھارہ ستاون سے پہلے کی کتابیں جو قابل ذکر ہیں وہ دو ہیں ایک اٹھارہ ستاون کے زمانے کی سمجھ لیں ایک اٹھارہ ستاون سے پہلے کی کتاب جو کتاب اٹھارہ ستاون سے پہلے کی ہے وہ ایک ایسی شخصیت کی ہے جس کے خاندان میں علم سیرت ہمیشہ سے رہا ہے اور ماضی قریب میں اس خاندان کے قابل ذکر فرد نے علم سیرت کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا جنوبی ہندوستان میں حیدرآباد دکن میں ایک بزرگ تھے قاضی بدر الدولہ قاضی بدر الدولہ کا خاندان حیدرآباد دکن میں بڑا مشہور تھا اور وہ خود بڑے صاحب علم تھے ان کی ایک کتاب ہے فوائد بدریہ فوائد بدریہ دو جلدوں میں لکھی گئی قدیم اردو زبان میں دکنی اردو میں لکھی گئی اٹھارہ سو انتالیس میں یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے میں بارہ سو پچپن ہجری میں لکھی گئی کئی بار چھپ چکی ہے وہ خود بڑے فقی تھے ریاست کرناٹک کے قاضی القزات تھے مستند ترین مسادر سے انہوں نے کام لے کر کتاب لکھی ہے زاد المعاد فتح الباری عین الاثر مواہب لدنیہ جیسی بڑی کتابیں ان کے سامنے تھیں چار سو چار صفحات پر مشتمل ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان کی پہلی مستند سیرت ہے جو اردو زبان میں لکھی گئی فارسی میں شیخ عبدالحق نے لکھی اردو میں قاضی بدر الدولہ نے پہلی مرتبہ اگرچہ زبان قدیم ہے پرانی زبان ہے لیکن عام فہم ہے آج کا انسان اس کو سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتا اتنی پرانی نہیں ہے قاضی بدر الدولہ جد امجد ہیں ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم کے جن کے نام سے اوپر کا تو خانہ منسوب ہے ڈاکٹر احمد اللہ انہی کی اولاد میں ڈاکٹر احمد اللہ کا ذکر کل انشاءاللہ تفصیل سے ہوگا قاضی بدر الدولہ کی اس کتاب کے علاوہ دوسری کتاب جو آئیں اٹھارہ سو ستاون اور اٹھاون کے سالوں میں لکھی گئی ہنگامے میں لکھی گئی وہ ایک مشہور مجاہد اور فقی اور عالم مفتی عنایت احمد کاکوروی کی لکھی ہوئی تھی مفتی عنایت احمد کاکوری کے قاضی تھے کاکوری جنوبی شمالی ہندوستان میں لکھنؤ کے قریب ایک چھوٹا سا شہر ہے وہاں کے کاکوروی محسن کاکوروی مشہور شاعر اور سیرت نگار اور نعت نویس تھے مفتی عنایت احمد اٹھارہ سو ستاون کی جنگ میں شریک تھے اور جب پہلی مرتبہ جہاد کے وجوب کا فتویٰ جن لوگوں نے دیا اس میں مفتی عنایت احمد کے بھی دستخط تھے مفتی عنایت احمد نے فتویٰ بھی دیا پبلک اوپینین کو تیار بھی کیا اور عملاً بھی جہاد میں حصہ لیا چنانچہ جب انگریزوں کو کامیابی ہوئی اور مجاہدین کو شکست ہو گئی تو بہت سے لوگوں کو سزائے موت دی گئی کچھ لوگوں کو کالا پانی یعنی جزائر انڈمان بھیجا گیا اس میں مفتی عنایت احمد کاکوروی بھی تھے جن کو جزائر انڈمان بھیجا گیا مفتی عنایت احمد کاکوروی بڑے عالم فاضل انسان تھے لیکن جو محنت یا جو مشقت ان کے سبر کی گئی وہ قید با مشقت تھی یہ سپرد کی گئی کہ جزائر انڈیمان میں جتنی گندگی ہو لوگوں کے گھروں میں وہ جمع کیا کریں صبح کو اور جا کے شہر سے باہر پھینک کے آیا کریں پورٹ بلیئر میں وہ تھے تو وہ روزانہ صبح لوگوں کے غسل خانے زمانے میں اس طرح کا نظام نہیں تھا غسل خانوں کا وہ صاف کیا کرتے تھے کندھے پر بڑا ٹوکرا رکھ کے گندگی لے جا کے باہر پھینکا کرتے تھے اور ایک مرتبہ دوپہر کو ایک مرتبہ شام کو یہ کام کیا کرتے وہاں ان کے پاس ظاہر ہے کوئی کتابیں نہیں ہو سکتی تھی کوئی ماخذ مساجر نہیں تھے فارغ وقت میں انہوں نے تین کتابیں لکھی جن میں سے ایک یہ کتاب ہے تواریخ حبیب الہ تواریخ حبیب الہ انہوں نے اس وقفے میں لکھی جو اس گندگی کی صفائی کے بعد ان کو, ان کو ملتا تھا یہ ساری کتاب انہوں نے یادداشت سے لکھی لیکن یادداشت سے لکھنے کے باوجود ان کو یہ خیال ہوا کہ جب تک ان معلومات کو دوبارہ چیک نہ کیا جائے اصل میں آخر سے اس کو شائع کرنا ٹھیک نہیں اس لیے مصودہ ان کے پاس رکھا رہا اتفاق سے کسی شریف انگریز سے ان کی ملاقات ہو گئی جو ان کے علم و فضل سے بڑا متاثر ہوا جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ یہ سابق قاضی اور جج رہے ہیں اور یہاں زندگی کی قید بھگت رہے ہیں اس نے کہیں سفارش کر کے ان کو رہائی دلائی اور وہ تینوں مسودے لے کر واپس آ گئے ہندوستان میں آنے کے بعد انہوں نے تواریخ حبیب کے بیانات کو چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد درست پایا کسی ایک چیز میں بھی کوئی غلطی ان سے نہیں ہوئی تھی اور یہ کتاب پہ انہوں نے شائع کی اس کتاب میں تین ابواب ہیں باب اول نور مبارک اور ولادت سے ہجرت تک باب دوم ہجرت سے حضور علیہ کے دنیا سے تشریف لے جانے تک یہ کتاب کا طویل ترین باب ہے اور تیسرا باب حلیہ مبارکہ کے بارے میں آپ کے عادات اخلاق معجزات اس کے بارے میں ایک خاتمہ ہے جو حضور السلام کی شفاعت کبرا کے بارے میں یہ دو کتابیں جن میں سے ایک اٹھارہ ستاون سے پہلے لکھی گئی اور ایک اٹھارہ ستاون کے سالوں میں یعنی اس دوران میں ہم کہہ سکتے ہیں لکھی گئی یہ دو اردو زبان کی قدیم ترین اور علمی کتابیں ہیں مستند ترین کتابیں ہیں فوائد بدریہ تو استناد کے اعتبار سے زیادہ اونچا درجہ رکھتی ہے جامعیت بھی اس میں زیادہ ہے زخیم بھی زیادہ ہے تواریخ حبیب اللہ نسبتاً مختصر ہے میرے پاس اس کا ایک نسخہ تھا بارہ سو کچھ کا چھپا ہوا وہ ایک سو بیس ایک سو بارہ صفحات پر تھا لیکن بعد میں جب کتابت ہو کے شائع ہوا تو میں نے سنا ہے کہ دو سو بیس کے قریب صفحات پر مشتمل ہے فوائد بدریہ قرآن انداز کے چار سو سے زائد صفحات پر مشتمل ہے اگر اس کو آج کتابت یا کمپیوٹر سے چھاپا جائے تو شاید چھ سو صفحے بن جائیں گے یہ قدیم ترین دو کتابیں ہیں لیکن اسی اثناء میں ایک کام اور بھی ہوتا رہا وہ یہ کہ جب اردو میں نشر و اشاعت کا کام شروع ہوا طباعت کا عمل شروع ہوا تو بہت سی قدیم کتابیں بھی اردو میں ترجمہ ہونے لگیں چنانچہ سیرت ابن ہشام اور دوسری کتابیں ایک ایک کر کے ترجمہ ہوئیں ایک کتاب جو بر صغیر میں بڑی مشہور اور مقبول رہی بر صغیر سے باہر اس کی مقبولیت نسبتاً کم تھی اگرچہ وہ براہ راست سیرت پر نہیں ہے لیکن سیرت کے واقعات کا تتمہ ضرور ہے یہ ایک کتاب ہے جو فتوح الشام کے نام سے مشہور ہے اور غلط طور پر واقدی سے منصوب ہے واقدی کی فتوح الشام نہیں ہے واقدی کے کھاتے میں بہت سی ایسی غلطیاں بھی لوگوں نے ڈال دیں جو واقدی نے نہیں کی تھی فتح الشام کی غلطیاں بھی واقدی کے کھاتے میں پڑھی کسی اور کی کتاب تھی غلط واقعی سے منسوب ہو گئی لیکن اس کتاب میں صحابہ کرام کے ہاتھوں شام کا علاقہ جو فتح ہوا اس کی تفصیل ہے شام کے علاقے میں چونکہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے زمانے سے مسلمان فوجوں کی عام طرف شروع ہو گئی تھی تبوک میں حضور خود تشریف لے گئے تھے غزوہ موتا کو آپ نے بھیجا جیش اسامہ آپ کے ارشاد پر وہاں گیا تھا اس لیے انہوں نے حضور کے آخری زمانے سے شروع کیا ہے تو گیا سیرت کا بھی ایک حصہ اس میں شامل ہے پھر جو صحابہ کرام کی مہمات شام میں ہوئیں وہ حضور اسادلام ہی کی ان مہمات کا تتیمہ ہے اس لیے فتوح شام کے جتنے واقعات ہیں وہ ایک اعتبار سے سیرت ہی کے واقعات کا تکملہ ہے فتوح شام کا ترجمہ بارہ سو چوراسی میں ایک بزرگ نے کیا مولوی سعید عنایت حسین تھے جو لکھنؤ کے نول کشور مطبع سے تباہ ہوا اسی زمانے میں یا غالباً اس سے تھوڑا سا پہلے ایک اور بزرگ تھے جن کا نام تھا عبد الرزاق کلامی عبد الرزاق کلامی لکھنؤ کے رہنے والے تھے شاعر تھے انہوں نے اس کتاب کا منظوم ایک ورژن تیار کیا سمسام الاسلام کے نام سے یہ نظم جو اصل ترجمہ ہے جس کو دیکھ کے غالب انہوں نے کام کیا ہوگا اس سے کہیں زیادہ مؤثر اور کہیں زیادہ دل نشین ہے اس میں زور بیان اور ایک تو فتوحات کا واقعہ ویسے ہی زور بیان کا ذریعہ ہوتا ہے پھر صحابہ کرام کے لیے جو احترام اور عقیدت ہر مسلمان کے دل میں پائی جاتی ہے پھر نظم میں جو بات کہی جائے وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے نثر کے مقابلے میں اس لیے یہ ترجمہ بہت مقبول ہوا اور ایک طویل عرصے تک دینی اور علمی حلقوں میں عام خاندانوں میں گھروں میں یہ پڑھایا جاتا تھا اب بھی یہ موجود ہے اس کے بعض نسخے مل جاتے ہیں اوپر کتب خانے میں اس کا ایک نسخہ موجود ہے جو تقریباً سو سال ایک سو بیس سال پہلے کا چھپا ہوا ہے فتوح الشام کے علاوہ جن کتابوں کے ترجمے ہوئے ہیں ان میں سیرت کی قدیم ترین کتاب نبوی جو امام ترمیزی کی ہے اس کا ترجمہ بھی کیا ہوا ہے اور ایک ایسے شخص کا کیا ہوا ہے جس کی اصلاحی اور جہادی کارناموں سے بر صغیر کی تاریخ کا ایک باپ روشن ہوتا ہے وہ ہے مولانا کرامت علی جون پوری حضرت مولانا کرامت علی جون پوری سید احمد شہید کے تلامزہ میں تھے ان کے شاگردوں مریدوں میں تھے اور انہوں نے مشرقی ہندوستان میں یعنی بہار اڑیسہ اور بنگال کے علاقوں میں جہاد اور اصلاح کی شمع روشن کی اور سیرت اور حدیث کے مضامین کو انہوں نے وہاں مقبول بنایا انہوں نے سب سے پہلے اس کا ترجمہ کیا تھا جو انوار محمدی کے نام سے بارہ سو بارہ میں مکمل ہوا تھا زاد المعاد کا کل ایڈمرل صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ اس کا اردو اردو ترجمہ ہے کہ نہیں زاد المعاد کا ایک نامکمل ترجمہ ایک ایسے ادیب نے کیا تھا جو اردو زبان کی تاریخ میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں اتنا اونچا مقام رکھتے ہیں کہ مرزا غالب ان کی عظمت کو مانتے تھے میری مراد ہے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ غالب کے دوست تھے اور جب غالب نے اپنا دیوان اردو کا مرتب کیا تو نواب شیفتہ کے مشورے سے کیا تھا جس شعر کو نواب شیفتہ نے ساقت از اعتبار قرار دیا اسے مرزا غالب نے نکال دیا جس غزل کو نواب مصطفیٰ خان شیفتہ نے کہا یہ غیر معیاری ہے غالب نے نکال دی غالب نے اپنے کلام کا انتخاب نواب شیفتہ سے کرایا تھا تو نواب مصطفیٰ خان شیفتہ جو خود بھی عربی زبان اور اردو اور فارسی کے بڑے ادیب تھے ان کا اردو دیوان بھی ہے فارسی دیوان بھی ہے اور ایک تذکرہ بھی شاعروں کا فارسی میں لکھا ہوا ان کا ہے اردو شعرا کا گلشن بیخار کے نام سے مشہور ہے کئی بار چھپا ہے اس قلم سے زاد المعاد کا ترجمہ ہوا تھا لیکن وہ نامکمل تھا سیرت ابن حشام کا ترجمہ بھی ہندوستان میں ہوا اٹھارہ ستاون سے پہلے بھی ہوا اٹھارہ ستاون کے بعد بھی ہوا اور بیسویں صدی کے آغاز میں ایک مشہور صحافی اور ادیب تھے مولوی انشاء اللہ خان جو وطن اخبار کے ایڈیٹر تھے انہوں نے ابن حشام کا ترجمہ کیا تھا جو انیس سو بارہ تیرہ میں لاہور میں چھپا تھا قاضی ایاز کی شفا کا ترجمہ اردو میں ہوا اور وہ ایک ایسے بزرگ کا تھا جن کے خاندان سے میرا بھی تعلق ہے یہ بزرگ تھے مولانا محمد اسماعیل کاندلوی جو مولانا ادریس کاندلوی کے والد تھے انہوں نے اشفا کا ترجمہ شمیم الریاض کے نام سے کیا تھا جو لکھنؤ کے نول کشور پریس میں انیس سو تیرہ میں چھپا تھا طبقات ابن سعد کا ترجمہ ہوا یہ وہ کتابیں ہیں جو اردو زبان میں مشہور اور معروف ہوتی گئیں ایک ایک کر کے یہاں لکھی گئیں اور انہوں نے سیرت کے علم کو عام کرنے میں مدد دی اب میں سیرت کے ایک ایسے دور کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو انیسویں صدی کے آخر میں شروع ہوا اور بیسویں صدی کے ایک تہائی تک چلا اس کا جو حصہ بیسویں صدی میں ہے اس کا تذکرہ کل ہوگا دور جدید میں جو حصہ صدی میں ہے اس کا تذکرہ آج ہوگا صدی میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ہندوستان میں پورے طور پر قائم ہو گئی اور دہلی پر بھی ان کا قبضہ اٹھارہ سو چھ میں ہو گیا لارڈ لیک کے ہاتھوں اس وقت عیسائی پادریوں نے بڑے پیمانے پر ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی یہ عیسائی پادری انگریز بھی تھے جو اردو سیکھ کر یہاں آئے تھے یہ مقامی مرتدین بھی تھے جو اسلام چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تھے کئی ہندو بھی تھے جنہوں نے عیسائیت اختیار کر لی تھی وہ بھی پادری ہو گئے تھے اور ان کی ساری کابشوں کا ہدف ہندو یا سکھ یا بدھ مذہب نہیں تھا بلکہ اسلام تھا اسلامی عقائد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور ہر چیز پر ایک ایک کر کے انہوں نے تنقیدیں شروع کی ایک پادری اماد الدین مرتد تھا جو پہلے مسلمان کہلاتا تھا بعد میں وہ عیسائی ہو گیا عیسائی ہونے کے بعد اس نے بہت سی کتابیں لکھی اور ایک کتاب ذات رسالت ماب کے بارے میں بڑی گستاخانہ لکھی جس کا جواب بہت سے لوگوں نے دیا ان میں سے جن لوگوں نے جواب دیا ان میں دو نام بڑے نمایاں ہیں جن کی طرف میں بعد میں آتا ہوں ایک مولانا الطاف حسین حالی جو مشہور ناقد اور ادیب اور بر صغیر کی تاریخ کی مشہور شخصیت ہے اور دوسرے ہیں مولوی چراغ علی جو سر سید کے دوستوں میں تھے جن کی اردو اور انگریزی میں کئی کتابیں ہیں لیکن یہ سلسلہ ابھی اپنے آغاز میں تھا کہ ہندوستان میں ایک نامور انگریز شخصیت سر ولیم میور نے جو لیفٹیننٹ گورنر تھا یو پی کا لیفٹیننٹ گورنر تھا اس نے چار جلدوں میں کتاب لکھی لائف آف محمد کے نام سے یہ کتاب جو چار جلدوں میں لکھی گئی تھی اس کا پہلے سے چرچا تھا ایک تو انگریز کی حکومت کا جاہو جلال انگریز میں بھی ایک اتنا بڑا آدمی جو لیفٹیننٹ گورنر ہو صوبہ بھی یو پی جیسا صوبہ جو اپنی آبادی میں رقبے اور آبادی دونوں میں پاکستان سے زیادہ ہے وہاں کے گورنر نے لیفٹیننٹ گورنر نے کتاب لکھی چار جلدوں میں یہ شخص عربی بھی جانتا تھا فارسی بھی جانتا تھا اور اسلامی علوم و فنون کا اس نے خاصا مطالعہ کیا تھا اس نے چار جلدوں میں ایک کتاب لکھی جو اٹھارہ سو ساٹھ اکسٹھ وغیرہ میں شائع ہوئی اس کتاب نے جس کا بڑے عرصے سے انتظار تھا مسلمانوں کے دلوں کو بہت دکھایا سر سید نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جوں جوں کتاب کو دیکھتا جاتا ہوں دل کباب ہوتا جاتا ہے اس کتاب کو دیکھ کر سب سے پہلے سر سید احمد خان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کتاب کا ایک عالمانہ جواب لکھنا چاہیے اور یوں سیرت نگاری کا ایک دبستہ وجود میں آیا جس کو میں آپ کی اجازت سے دبستان سر سید کہنا چاہتا ہوں سیرت نگاری کا دبستان سر سید سر سید احمد خان نے اس کتاب سے پہلے جو کتابیں لکھی گئیں ان کا نوٹس نہیں لیا کتابیں بہت سی لکھی گئی تھیں انگریزوں نے بھی لکھی تھی اور مقامی پادریوں نے بھی لکھی تھی لیکن وہ کوئی عالمانہ کتابیں نہیں تھیں مناظرانہ قسم کے رسائل تھے ان کتابوں میں جو مواد استعمال کیا گیا تھا وہ مستند مواد نہیں تھا انگریزوں نے جو لکھا اسی کو دوہرا دیا گیا ایک پادری نے لکھا اس کو دوسرے نقل کر دیا دوسرے لکھا اس کو پہلے سے نقل کر دیا اس لیے اس کی کوئی خاص علمی حیثیت نہیں تھی سر ولیم میور نے جو کتاب لکھی تھی وہ براہ راست اسلامی ماخذ کی بنیاد پر لکھی تھی قرآن پاک حدیثی کتابیں سیرت کی بنیادی کتابیں تاریخ اسلام کی ابتدائی کتابیں ان کو سامنے رکھ کر اس نے کتاب لکھی اور اس کتاب میں وہ مواد ایک ایک کر کے اس نے چھانٹا جس کی وہ تعبیر اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کر سکتا تھا یہ کتاب جب شائع ہوئی تو بہت سے لوگوں نے اس پر رد عمل کا اظہار کیا لیکن سب سے مثبت اور تعمیری رد عمل سر سید احمد خان کا تھا سر سید احمد خان کو بعض ایسی خصوصیات حاصل تھیں جو اوروں کو حاصل نہیں تھیں سر سید کی شہرت انگریزوں کے ہمدرد کے طور پر بہت عرصے سے چلی آ رہی تھی اٹھارہ سو ستاون میں انہوں نے جی، تحریک آزادی میں حصہ نہیں لیا تھا کئی انگریزوں کی ذاتی طور پر مدد کی تھی ان کی جان بچائی تھی پھر وہ اس بات کے دعائی تھے کہ مسلمانوں کو انگریزی علم و فنون سیکھنے چاہیے انگریز سے دشمنی ختم کرنی چاہیے انگریزوں سے تعلقات قائم ہونے چاہیے اس لیے جب انہوں نے یہ قلم اٹھایا تو ان کی نیت کے بارے میں کوئی شک نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کس نیت سے یہ کتاب لکھ رہے پھر کسی اور کے لیے ایسی جرت کرنا شاید ممکن نہ ہوتا کہ ایک سٹنگ گورنر کے خلاف ایک کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا جائے سر سید نے یہ طے کیا کہ اس کتاب کا بہت معروضی انداز میں جواب دیں گے اور جس طرح کے دلائل ولیم بیور نے دی ہے اسی طرح کے دلائل سے کام لیں گے جب انہوں نے یہاں جائزہ لیا تو معلوم ہوا کتابیں بہت سی نہیں ملتی لکھنے کا انہوں نے ارادہ کیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں کتابیں نہیں ملتی انگریز جتنے بڑے بڑے کتب خانے تھے سب لوٹ کے لے گئے تھے پورا انڈیا آفس اور پورا برٹش میوزیم کی لائبریری اور بوڈلانا لائبریری اور تمام آپ جائیں درجنوں لائبریریاں انگلستان میں آج بھی سارے ہندوستان اور بر صغیر کی کتابوں سے بھری پڑی خود ہمارے خاندان کی میرے خاندان کی بعض کتابیں وہاں موجود ہیں انڈیا آفس لائبریری میں جس پہ میرے آبا اجداد کی مہریں لگی ہوئی اس لیے مجھے ذاتی طور پر علم ہے کہ وہ کس طرح کے طوفان لوٹ کے لے گئے سر سید نے فیصلہ کیا کہ لندن جائیں گے اور وہاں بیٹھ کے یہ کتاب لکھیں گے وہاں سے انہوں نے جو خط کتابت کی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ خاص طور پہ نواب محسن ملک کے ساتھ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس انداز سے یہ کام کرنا چاہتے تھے ایک خط میں لکھا کہ کل میں انڈیا آفس کا کتب خانہ دیکھنے گیا تھا دیکھ کر ہوش جاتے رہے کتب خانہ کیا ہے کتابوں کا ایک شہر ہے جس کتاب کا نام لو وہ کتاب موجود ہے اور مجھے وہاں بیٹھنے کی پڑھنے کی کتابیں لینے کی اور نقل لینے کی بھی اجازت ہو گئی پرمیشن ان کو مل گئی وہاں بیٹھ کے انہوں نے یہ کتاب لکھنی شروع کی لیکن انگلستان میں رہنے کے اخراجات اور یہ چیز سید کے بس میں نہیں تھی یہاں سے وہ قرض منگواتے رہے لوگوں کو لکھتے رہے اور ایک اسٹیج ایسا آیا کہ قرض بھیجنے کے لیے بھی لوگ تیار نہ ہوئے تو انہوں نے نواب محسن ملک کو لکھا کہ میرا فلاں مکان فروخت کر دو اور مجھے پیسے بھیج دو پھر ایک جگہ لکھا کہ میرے فلاں مکان میں کچھ تانبے اور پیتل کے برتن ہیں وہ سارے بھیج دو فروخت کر دو اور ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ میں اس راستے میں بے گھر اور بے سہارا ہونے کو تیار ہوں جب قیامت میں یہ کہا جائے گا کہ لاؤ حاضر کرو اس فقیر اور مسکین کو جو میرے نام پر فکٹا ہو گیا میرے نام پر گھر بار لٹا بیٹھا تو میرے لیے یہ اعزاز کافی ہے مارا آ تمغ شاہی بسست اس لفظ کو انہوں نے ختم کیا اس طرح سے انہوں نے سر ولیم میور کی کتاب کی جلد اول کا جواب لکھا لیکن مزید وسائل ان کے پاس تھے نہیں تو ایک جلد کا جواب لکھنے کے بعد وہ واپس آ گئے اور بقیہ تین جلدوں کا جواب لکھنے کا ارادہ ان کا تھا لیکن وہ غالباً اسے مکمل نہیں کر سکے جب انہوں نے یہ کتاب لکھی جلد اول تو اس میں انہوں نے دس ابواب جن کو وہ خطبہ کہتے ہیں وہ شامل کیے بعد میں دو خطبات کا اضافہ اور کیا وہاں انہوں نے ایک اردو جاننے والے انگریز کو معمور کیا جو انگریزی کتابوں سے ترجمہ کر کے ان کو بتاتا تھا ظاہر بغیر تنخواہ کے کام نہیں کرتا تھا ایک اور اچھے انگریزی جاننے والے اردو جاننے والے انگریز کو معمور کیا جو اس کا انگریزی ترجمہ کرتا جاتا تھا انہوں نے اپنے قیام کے دوران اردو میں کتاب چھپنے سے پہلے اس کا انگریزی ترجمہ کرایا کسی انگریز سے اور اٹھارہ سو ستر میں لندن میں اس کو شائع کیا یہ سیرت کی تاریخ میں پہلی کتاب ہے جو ایک مسلمان دانشور نے غیر ملک میں جا کر غیر مسلم ماحول میں بیٹھ کر غیر مسلموں کے اسلوب اور استدلال کے انداز سے کام لے کر ایک غیر مسلم مصنف کی تردید میں لکھی اور سیرت کے بارے میں جو ان کا نقطۂ نظر تھا اس کو بیان کیا یہ کتاب ایک زخیم کتاب تھی کئی سو صفحات پر مشتمل تھی لیکن یہ نامکمل کتاب ہے اس کی تکمیل سر سید نہیں کر سکے اس کے انہوں نے بارہ ابواب یا بارہ خطبات تحریر کیے ان بارہ خطبات میں سر سید نے ایک نیا انداز اپنایا مغربی تحقیقات اور تصانیف سے استفادہ کیا مستشقین کے جوابات دینے کی کوشش کی مستشقین نے بالعموم اور سر ولیم میور نے بالخصوص جو اعتراضات کیے تھے ان کا جواب دیا اور قدیم سیرت کے ماخذ کے بارے میں ایک نیا رویہ انہوں نے اختیار کیا جس کی بعد میں تقریباً ہر سیرت نگار نے پیروی کی ہے وہ یہ کہ قدیم ماخذ کے مستند ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اثر نو غور کیا جائے اور یہ طے کیا جائے کہ کون سے ماخذ قابل اعتماد ہیں کون سے ناقابل اعتماد ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ بعض ماخذ کے بارے میں محدثین نے تحفظات کا اظہار کیا تھا مثلاً ابن اسحاق مثلاً واقدی مثلا اور کئی لوگ اور محدثین یہ تعمل کرتے تھے کہ ان کے بیانات کو قبول کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے لیکن بعد میں جب یہ کتابیں مرتب ہو گئیں اتنی عام ہو گئیں پھر لوگوں نے محدثین کے اس تحفظ کو بھلا دیا اور سیرت نگاری کے میدان میں یہ کتابیں رائج ہو گئیں بعد میں تقریباً ہزار گیارہ سو بارہ سو سال تک پھر کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ واقعی کے بارے میں محدسین کیا کہتے تھے ابن اسحاق کے بارے میں محدثین کو کیوں تعمل تھا فلاں کے بارے میں محدثین کو کیوں تعمل تھا جب سر ولیم میور نے یہ کتاب لکھی اور اس میں ان تمام ماخذ میں جو جو کمزور باتیں تھیں وہ جمع کی اور ان کی وہ تعبیریں کی جو مسلمانوں کے نقطہ نظر کے خلاف اور مسلمانوں کے لیے دل آزار تھی تو سر سید کو خیال ہوا کہ اثر نو اس پورے ذخیرے کا جائزہ لینا چاہیے اور یہ طے کرنا چاہیے کہ سیرت کے ان قدیم مصادر میں کون کون سی چیزیں قابل اعتماد ہیں اور کون سی چیزیں ناقابل اعتماد ہیں جو قدیم مضامین تھے جو نسبتاً مبالغہ آمیز تھے ان سے اجتناب کیا جائے اور وہ مضامین شامل کیے جائیں جو قابل بھروسہ ہیں اور جس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا یہ خطبات جو اصل بعد میں شائع ہوئے غالباً اٹھارہ سو چوہتر وغیرہ میں چھپے ہندوستان میں سر سید کے واپس آنے کے بعد انگریزی ترجمہ اس کا اٹھارہ سو ستر میں سر سید کی موجودگی میں لندن میں چھپا یہ یہ بارہ خطبات ہیں جس میں انہوں نے سر ولیم میور کی پہلی جلد کے مضامین کا جواب دیا ہے ولیم میور نے کئی ایسی باتیں دہرائی تھیں جو پہلے سے مستشقین کہتے چلے آ رہے تھے لیکن اس کے لیے کچھ شواہد بھی اس نے دیے تھے دلائل بھی دیے تھے ایک بڑی دلیل یہ دی تھی کہ عربوں کا یہ دعویٰ غلط ہے ایک بڑی بات یہ کہی تھی کہ عربوں کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے قریش کا کوئی تعلق حضرت اسماعیل سے نہیں ہے اور یہ محض اپنی ایک مذہبی سیادت قائم کرنے کے لیے انہوں نے دعویٰ کر دیا ورنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے قریش کا کوئی تعلق نہیں سر سید کا پہلا خطبہ اسی مضمون پر ہے اور انہوں نے دلائل و شواہد سے ایسے دلائل و شواہد سے جو غیر مسلموں کو مطمئن کر سکیں یہ ثابت کیا کہ عربوں کا قریش کا تعلق بنی اسماعیل سے ہے اور بنی اسماعیل ہی کی اولاد ہے جس کو قریش اور دوسرے قبائل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ایک خطبہ انہوں نے لکھا مسادر سیرت پر کہ مصادر سیرت کیا کیا ہیں جن میں سے بعض کا میں تذکرہ کر چکا ہوں ان میں سے کون سے مصادر قابل اعتماد ہیں کیوں اور کون سے مصادر مسلمانوں میں ناقابل اعتماد سمجھے گئے اور کیوں اس کے دلائل دیے ہیں اس میں انہوں نے محدثین کی آرا کا زیادہ حوالہ نہیں دیا اس لیے کہ محدثین کی آرا کا حوالہ تو مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہو سکتا ہے غیر مسلم کے لیے محدثین کی آرا کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے ایک غیر مسلم کے لیے امام بخاری اور واقعی دونوں ایک ہی سطح کے آدمی ہیں ایک ہی درجے کے آدمی ہیں ایک کمزور راوی اور ایک قوی ترین راوی دونوں برابر ہیں اس لیے انہوں نے محدثین کی رائے کے بجائے واقعاتی دلائل سے اور ان کی تحریروں کی اندرونی شہادتوں سے یہ ثابت کرنا چاہا کہ یہ شواہد اور مساج قابل اعتماد ہیں اور یہ ناقابل اعتماد ہیں سر ولیم میور نے یہ بھی لکھا تھا کہ جو بیت اللہ ہے جب آدمی انکار پہ آتا ہے تو ہر چیز کا انکار کر دیتا ہے جو بیت اللہ مکے میں بنا ہوا ہے حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا نہیں یہ بعد میں قریش نے ان سے منسوخ کر دیا عربوں نے منسوخ کر دیا یہ بعد میں کبھی بنا ہے چنانچہ انہوں نے ایک باپ بیت اللہ پر لکھا ہے اور بہت تفصیل سے یہ ثابت کیا ہے دلائل کے ساتھ کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ والسلام کی تعمیر ہے اور اس کی روایات یہ ہیں اس کے شواہد اور دلائل جو بھی انہوں نے جمع کیے مختلف کتابوں سے مغربی مصنفین کی تحریروں سے قدیم جغرافیہ کی کتابوں سے قدیم مذہبی لٹریچر اور ادب سے اس طرح سے انہوں نے ایک ایک کر کے بارہ خطبات لکھے اور ان غلط فہمیوں کی تردید کی جو سر ولیم میور نے پھیلائی تھی ایک بڑی چیز جو ولیم میور نے لکھی تھی جس کے لیے سر سید کو ایک پورا باپ لکھنا پڑا وہ تھا عرب کی جغرافیہ پر عرب کا جغرافیہ تو ہم کہہ چکے ہیں کہ سیرت کا ایک حصہ بنتا ہے لیکن ولیم میور کے حوالے سے اس کی اہمیت یہ تھی کہ بائبل میں تورات میں ایک جملہ آیا ہے قدیم کی زبان میں ہے عبرانی میں کیا ہے تو مجھے معلوم نہیں لیکن تورات کے عربی ترجمہ میں وہ جملہ اس طرح نقل ہوا ہے اور آج بھی ہے اس وقت بھی موجود ہے وہ جملہ قدیم ترجموں میں اس طرح ہے کہ جا الرب من سینا و طلاح من سعیر و طلاء من جبال فاران کہ تمہارا پروردگار کوہ سعیر سے ظاہر ہوا اور سینا کی پہاڑیوں پر اس کا جلوہ چمکا اور بالآخر فاران کی پہاڑیوں سے اس کا جلوہ اپنے انتہا کو پہنچ جائے گا اب یہ سراہطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے آپ کے بارے میں پیشن گوئی ہے فاران ہی پر نزول وحی ہوا فاران ہی کے ایک غار میں حضور تشریف فرما تھے جب حضور پر وحی کا آغاز ہوا یہ ایسی چیز تھی جس کا انکار کرنا بڑا مشکل تھا لیکن سر ولیم میور نے یہ کہا کہ جو فارحان مکم بتایا جاتا ہے تورات کے فاران سے وہ فاران مراد نہیں بلکہ شام کی فلاں پہاڑی مراد کہنے کو آپ جو چاہیں کہہ دیں انہوں نے کہہ دیا اور اس کے ہر چیز کے ہر چور اور جھوٹا آدمی بھی اپنے موقف کو عدالتوں میں جا کے دیکھیں ہر شخص اپنے موقف کو ایسے بیان کرتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کے دلائل نہیں ہو سکتے اب سر سید نے پورے جغرافیہ کا جائزہ لیا شام کے جغرافیہ کا بھی جائزہ لیا قدیم ماخذ سے شام کے جغرافیہ کے بارے میں جو جو باتیں آئی ہیں وہ تلاش کی سر سید انگریزی نہیں جانتے تھے کوئی یورپین زبان نہیں جانتے تھے لوگوں سے کام لیتے تھے ترجمہ کرواتے تھے پیسے دینے پڑتے تھے اس ترجمے کے پیسے تھے نہیں کوئی فنڈنگ کرنے والا نہیں تھا ذاتی قرضے لے لے کر اور اپنے جائیداد بیچ کے یہ کام کروا رہے تھے اب آپ اس مشکل کا اندازہ کریں کہ جس مشکل میں یہ کام ہوا ہوگا پھر انہوں نے دلائل سے یہ ثابت کیا کہ فاران جو تورات میں آیا ہے اس سے مراد وہی فاران ہے جو مکے میں ہے اور جب یہ باپ مکمل کیا تو خوشی سے وہ لگتا تھا کہ بے حال ہو گئے انہوں نے خط لکھا اپنے دوست کو نواب محسن الملک کو اور کہا کہ اگر تم ہوتے تو اس کو دیکھ کر اشش کر اٹھتے اور پھر اپنے زمانے کے بعض لوگوں پہ تنقید کی ہے کہ فلاں فلاں کے بس کا یہ نہیں تھا ان کے ناقدین کا انہوں نے کہا لیکن پھر بھی میں رہوں گا کافر کا کافر ہی یہاں کے مولوی مجھے پھر بھی کافی نہیں کہیں گے اگرچہ یہ کام جو میں نے کیا ہے پھر اس کی اپنی تعریف کیا آدمی جب کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے تو ایک فطرت انسانی ہے کہ اس میں ایک تعلی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ کتاب انہوں نے انگلستان میں شائع کرائی اپنے خرچ پر اس کے علاوہ انہوں نے ایک دو کتابیں اور بھی جو انگریز مصنفین کی لکھی ہوئی تھی اور اسلام کے حق میں تھیں یا سیرت پر نسبتاً معتدل اور موافقانہ نقطۂ نظر کے مطابق تھیں وہ کتابیں شائع کرائیں اس میں سے ایک کتاب ہے اکولوجی فار محمد اند قرآن عام ملتی ہے لاہور میں بھی چھپی ہے اردو تجمہ بھی اس کا چھپا ہے اس کتاب کے بارے میں کسی نے ان سے کہا کہ انگریز نے لکھی ہے اور بڑی ہمدردانہ نقطہ نظر سے لکھی انہوں نے کسی دوست کی مدد سے اس کے مضامین پڑھوا کے سنے جب پڑھوا کے سنے تو ان کو پسند آئی تو انہوں نے اپنے خط پر اس کو شائع کرایا اس کے چار سو نسخے ہندوستان بھیجے اور اپنے ایک دوست کو لکھا کہ تمام بڑے بڑے انگریز افسران کو اور انگریزی خام مسلمانوں اور ہندوؤں کو اس کا ایک ایک نسخہ میری طرف سے تحفے بھیجو سر سید یہ چاہتے تھے کہ یہ کتاب چار حصوں میں ہو اور ولیم میور کے چاروں حصوں کا جواب اس میں ہو لیکن جیسے لکھنا چاہتے تھے ویسے نہیں لکھ سکے وسائل کی کمی تھی معاونین کا فقدان تھا اس لیے چند مسائل پر تو لکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بارہ سال ہوئی اس وقت تک پہلی جلد ختم ہو جاتی ہے ولیم میور کی انہوں نے بھی سر سید نے بھی حضور کے بارہ سال کی عمر تک جو کچھ لکھا تھا اس کا جواب دیا ایک جگہ خط میں لکھا ہے کہ لکھنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن مشکلات یہ ہیں اس کا تذکرہ ہے مشکلات بیان کی ہیں پھر لکھا ادھر جب حساب دیکھتا ہوں تو جان نکل جاتی ہے کہ الہی لکھنا اور چھپانا تو شروع کر دیا روپیہ کہاں سے آئے گا جب ایک جلد مکمل ہو گئی تو پھر وہ پھر نہیں لکھ پائے واپس آ گئے یہاں آنے کے بعد وہ اس کو مکمل کر سکتے تھے مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے ہندوستان آنے کے بعد بھی ستائیس سال وہ زندہ رہے یہاں انہوں نے کیوں نہیں مکمل کرنا چاہا شاید وہ کتابیں یا ماخذ یہاں نہیں تھے جو وہ چاہتے تھے اس کتاب کی تیاری میں انہوں نے بہت سے لوگوں سے مدد لی نواب محسن ملک کو بھی لکھا مولوی چراغ علی کو بھی لکھا اور کئی مضامین کے بارے میں ان سے مواد منگوایا مثلا ایک جگہ لکھا کہ معجزات کے بارے میں جو جو فلاں فلاں کتاب میں ہے اس کی ایک مکمل فہرست مجھے بنا کے دو محدثین نے کن روایات کو قابل قبول کہا ہے اور کیوں کن روایات کو ناقابل قبول کہا ہے اور کیوں یہ دونوں الگ الگ فہرستوں کی شکل میں مجھے بھیجو اس طرح کا کام وہ اپنے لوگوں سے لیتے رہتے تھے ایک جگہ لکھا ہے کہ شق صدر اور شرح صدر کے بارے میں جو جو قدیم کتابوں میں ہے وہ سارا نقل کروا کے بھیجو اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ فوٹو اسٹیٹ نہیں ہوتے تھے یہ سارا کام دستی کرنا ہوتا تھا اگر دس صفحے بھی نقل لینی ہے اب تو دو منٹ میں ہو جاتی ہے اس وقت پورا دن لگتا ہوگا دس صفحے کی نقل لینے میں اس طرح سے انہوں نے بارہ ابواب مکمل کر لیے ان بارہ ابواب کی تفصیل الگ الگ دینے کی ضرورت نہیں وہ میں چھوڑ دیتا ہوں ایک چیز جو انہوں نے پہلی مرتبہ کی اور اس سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی انہوں نے قدیم کتابوں سے خاص طور پر تورات اور زبور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارات تھیں ان کو جمع کیا اور اس کو ایک مرتب انداز میں پیش کیا اس کتاب کے بڑے اثرات ہوئے لوگوں نے اس اسلوب کو اپنایا لوگوں نے بعد میں سیرت کے ماخذ کی تحقیق و تنقید سب نے کی مغربی اہل علم کے حوالے اب ہر سیرت نگار دیتا ہے جو مستن جو ہمدرد سیرت نگار ہیں ان کے بیانات سے استشاد اب ہر سیرت نگار کرتا ہے قدیم کتابوں سے تورات انجیل وغیرہ سے سیرت کے مضامین کی تائید اب سب کرتے ہیں عرب کے جغرافیہ کی تحقیق اب سب نے شروع کر دی ہے اسلامی تمدن کو سیرت کا حصہ پہلے سر سید نے قرار دیا تھا اب ہر سیرت نگار اسلامی تمدن کا تذکرہ کرتا ہے مشرق علوم کا مغربی اسلوب سے مطالعہ اب ایک عام رواج ہو گیا ہے پہلے سر سید سے پہلے کس نے نہیں کیا تھا یہ وہ کام ہے جو سر سید احمد خان نے کیا اور اس کے اثرات ہوئے دبستان سر سید کے دو اور نام بڑے مشہور ہیں جن کا تذکرہ کل ہوگا ایک علامہ شبل نعمانی جو سر سید کے ساتھ کافی عرصہ رہے علی گڑھ میں رہے اور دوسرے قاضی محمد سلیمان منصور پوری جنہوں نے رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کتاب لکھی لیکن یہ بات نامکمل رہے گی اگر ایک اور بڑی شخصیت کا تذکرہ نہ ہو جنہوں نے سر سید سے غالباً پہلے یا اسی زمانے میں یہ محسوس کیا کہ ان کی ذمہ داری بھی اس میں کچھ کرنے کی ہے اور کم از کم اس وقت اثر پذیری کے لحاظ سے اس وقت نتائج کے لحاظ سے ان کا کام بہت زیادہ نمایاں اور مؤثر تھا وہ بھی سر سید تھے میری مراد ہے سر سید امیر علی سر سید امیر علی بنگال کے رہنے والے تھے عربی فارسی اچھی جانتے تھے وکیل تھے اور وہ کلکتہ ہائی کورٹ کے پہلے مسلمان جج تھے اور پہلے مسلمان جج تھے پریوی کونسل کے جو انگلستان کی سب سے بڑی عدالت تھی انگلستان میں رہتے تھے جب یہ کتاب شائع ہوئی تو ان کو بھی بڑا دکھ ہوا تو انہوں نے ایک کتاب انگریزی میں لکھی a critical appraisal of the life and achievements of Muhammad علیہ یہ کتاب انہوں نے دو حصوں پر مشتمل لکھی ایک ہی جلد میں دو حصے تھے ایک حصے میں سیرت کا بیان اور دوسرے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے کا بیان گویا اسلامی تمدن شریعت اور جو کارنامہ حضور نے کیا اس کی تفصیل یہ کتاب انہوں نے انگلستان میں بیٹھ کے لکھی وہ خود انگریزی قانون کے اتنے بڑے ماہر تھے کہ کلکتہ ہائی کورٹ کے پہلے مسلمان جج تھے بلکہ کسی بھی ہائی کورٹ کے پہلے مسلمان جج تھے اور پریوی کونسل کے پہلے مسلمان جج تھے انہوں نے یہ کتاب لکھی انگریزی زبان کے وہ بہت بڑے ادیب تھے ان کی زبان بڑی عالمانہ ہے بڑی ادیبانہ ہے طرز استدلال کا انہوں نے وہی اپنایا جو مغربی دنیا میں رائج تھا مغربی ماخذ تک ان کو براہ راست رسائی تھی سر سید کی رسائی براہ راست نہیں تھی سر سید کو اگر کوئی مترجم غلط ترجمہ کر کے دے دیتا ممکن ایسا ہوا ہو یہ تو تحقیق سے پتہ چلے گا تو سر سید کو شاید اس کا اندازہ بہت صورتوں میں نہ ہوا ہو کہ مترجم نے صحیح بات ان تک نہیں پہنچائی سر سید امیر علی کو یہ مشکل نہیں تھی ان کو براہ راست کتابوں تک رسائی حاصل تھی اور انہوں نے اس رسائی کی بنیاد پر یہ کتاب لکھی سر سید کا اور سید سید امیر علی دونوں کا کام انتہائی عقیدت پر مبنی ہے انتہائی عشق رسول پر مبنی ہے ذات رسالت ماں سے وابستگی پر مبنی ہے اس لیے اس کا صلہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ملے گا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن بطور سیرت کے طالب علم کے یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں کہ سر سید کے بہت سے بیانات سے اتفاق کرنا مشکل کئی جگہ سر سید نے بعض ایسی باتیں کہتی ہیں جو اسلامی نقطہ نظر کے مطابق نہیں پھر جو مروبیت کی فضا ہے وہ سر سید کے یہاں نسبتاً زیادہ ہے بہ نسبت سید امیر علی کے سید امیر علی ایک اعلیٰ عدالت کے جج تھے قانون دانی میں ان کا مقابلہ انگریز کے صف اول کے قانون دانوں سے تھا سر سید ایک عام شہری تھے اس لیے جو اعتماد اور کانفیڈنس سید امیر علی کے قلم میں ہے وہ خطبات احمدیہ کے قلم میں نظر نہیں آتا یہ ایک احساس ہے ایک ناچیز طالب علم کا ممکن ہے اس سے اختلاف بھی آپ کریں اسی طرح سے سر سید امیر علی کے بیان میں بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جن سے اتفاق کرنا بڑا دشوار ہے سر سید امیر علی کی یہ کتاب اٹھارہ سو تہتر میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی قائد اعظم اور علامہ اقبال کی پیدائش سے پہلے بعد میں وہ اس کی کئی ایڈیشن انہوں نے اس کے مرتب کیے ہر ایڈیشن میں مزید اضافے اور ترمیمیں کرتے رہے آخری ایڈیشن سر سید امیر علی کی زندگی میں جو شائع ہوا وہ غالباً انیس سو نو میں شائع ہوا جس کو انہوں نے اسپرٹ آف اسلام کے نام سے شائع کیا اب یہ کتاب اسپرٹ آف اسلام کے نام سے مشہور ہے یہ دو بڑے کام تو وہ تھے جو انیسویں صدی کے اواخر میں سامنے آئے اور انیسویں صدی میں سیرت کا کوئی کام ان دونوں کتابوں کے تذکرے کے بغیر ممکن نہیں ہے ان کے علاوہ اور چھوٹے چھوٹے کتاب سے بے شمار لکھے گئے جن میں سے معراج ناموں کا اور میلاد ناموں کا تذکرہ میں کر چکا ہوں جو کتابیں عربی سے ترجمہ ہوئیں ان کا ہی میں نے ذکر کیا ہے خسائے سے نبوت پر بر صغیر میں خاصا کام ہوا معجزات کے حوالے سے بہت سی چیزیں لکھی گئیں مفتی عنایت احمد کاکوروی جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا انہوں نے بھی پر ایک کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سو معزاد کا ذکر کیا تھا اور یہ کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ حضور کے معجزات کی تعداد تین ہزار ہے ان میں سے تین سو معضاد کا تذکرہ وہ کر رہے ہیں یہ کتاب شائع ہوئی یا نہیں ہوئی یہ میرے علم نہیں کم از کم میں نے شائع شدہ نہیں دیکھی ان کتابوں کے علاوہ بہت سے چھوٹے چھوٹے رسائل خود سر سید نے سیرت پر ایک کتاب لکھی تھی جس کو بعد میں انہوں نے ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ ڈس اون کیا اس سے لا تعلقی ظاہر کی یہ اٹھارہ سو ستاون سے پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں معجزات وغیرہ کی تفصیل بہت کثرت سے بیان کی تھی بعد میں جب انہوں نے ماخذ پر تحقیق کی اور تنقید کی اور یہ ان کے سامنے آیا کہ بہت سے ماخذ کمزور ہیں تو انہوں نے اس کتاب سے پھر لا تعلقی ظاہر کی اور پھر بعد میں اس کتاب کو اون نہیں کیا اسی زمانے میں ایک کتاب اسی طرح کی مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی تھی جو مولانا حالی بعد میں بھی اون کرتے رہے وہ بھی نہ صرف رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی سیرت کا مثبت بیان تھا بلکہ پادری اماد الدین کی کئی گمراہیوں کا تذکرہ بھی تھا پادری اماد الدین اور دوسرے لوگوں نے جو کتابیں لکھی اس کے جواب میں چھوٹے بڑے رسائل بڑی تعداد میں لکھے گئے ایک زمانے میں بابا اردو مولوی عبدالحق نے اپنے زمانے میں ایک قوامی سے کتب تیار کرائی تھی قاموس القتب جو کئی جلدوں میں تھی اس میں اردو میں اس زمانے تک متبوع کتابوں کی ایک فہرست تھی اس میں سیرت پر تقریباً چار سو کتابوں کا تذکرہ تھا جن میں سے دو سو کتابیں تھیں جو معجزات وغیرہ پر تھیں اور دو سو سوا دو سو کے قریب میلاد نامے تھے ان میں سے بہت سے میلاد نامے اسی دور میں لکھے گئے جو انیسویں صدی کا آخری اٹھارہویں صدی کے آخری زمانے سے انیسویں صدی کے اواخر تک کا زمانہ تھا پھر انیسویں صدی کے اواخر میں سعید امیر علی سر سید احمد خان اور ان حضرات کی کتابوں نے ایک نیا اسلوب سیرت نگاری کا ہمارے سامنے رکھا جو زبان کے اعتبار سے سادہ اسلوب کے اعتبار سے دل نشین دلائل کے اعتبار سے مؤثر اور اپنی پیشکش کے اعتبار سے انتہائی عالمانہ اور ادیبانہ زبان میں لکھا ہوا یہ اسلوب جب متعارف ہوا اور پھر شبلی نے اس اسلوب کو بلندیوں تک پہنچا دیا جس کا کل تذکرہ ہوگا اس سے وہ اسلوب متروک ہو گیا جس پر لوگ پہلے سیرت لکھا کرتے تھے جس میں زیادہ بیان معجزات کا اور ان بیانات کا ہوتا تھا جو روحانیات سیرت سے متعلق ہیں جن کا سیرت کے تاریخی واقعات سے اور دیگر تفصیلات سے تعلق نسبتاً کم ہوتا تھا اس گفتگو کی بقیہ تکمیل کل ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ واخر دعوانا الحمد للہ بالعالمین